ہونے کا سب سے کٹ کے رب کا ہونا ابراہیم علیہ السلام کی یہی خوبی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی بار مینشن کرتے ہیں کہ وہ حنیف تھے جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی تھی یا اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو وہ کسی کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے تو چلیں ساری زندگی کی حنیفیت تو انشاءاللہ ملے گی یہ دو تین گھنٹے کی حنیفیت ہو جائے سیل فون بند کر دیں آپ گھر میں بھی جو ہیں پلیز آپ اپنی بیل بند رکھیں اور اگر کوئی کسی کو ڈائریکشن کے لیے کرنا بھی ہے تو آپ لوگ سائلنٹ فون کو دیکھ کے تو پھر باہر جا کے تھوڑی بات کریں کیونکہ اصل میں ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے ساتھ بعض دفعہ کوئی ایسی چیز کاٹنی پڑ جاتی ہے جہاں پیچھے بیل ہے کوئی شور ہے کوئی بچہ رو رہا ہے تو وہ میں سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایک برا صدقہ جاریہ نہ شروع ہو جائے جہاں بھی ہوتی ہیں پھر وہ بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ کٹتی بھی نہیں تو وہ پھر جو بھی سنتا ہے وہ اس کو سن کے سوچتا ہے کہ یہ آواز کیوں آئی ہے تو انشاءاللہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا ٹھیک ہے چلیے جی محمد رسول کریم من الشیطان الرجیم رب لی صدری و یسرلی من وحل یفقهوا قولی ربی یسر ولا وسر وتمم بالخیر اللہ مسل علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن کے سلسلے کا دوسرا پارہ ہم شروع کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پہلے پارے میں سے جتنی باتیں ہم نے سنی پڑھیں اس پہ ہم نے بعد میں غور کیا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام اور اس کے وصف بیان کیے گئے ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہوگا اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ابھی تو پہلا پارا تھا ہر دن تھوڑا سا بھی تعلق بنے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ تیس پاروں تک مکمل ہو جائے گا تو طریقہ یہی ہوگا کہ میں آپ کے سامنے رکوع وائز ترجمہ پڑھوں گی پھر اسی میں سے ہم مزید چیزیں لیں گے جتنا میکسیمم نوٹ کر سکیں نوٹ کریں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں اتنا کچھ ہے کہ صرف سنی ہوئی بات باقی نہیں رہے گی اور جب کوئی بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ کسی اور کو بھی بتائیں تو تھوڑے سے ہنٹس بھی سامنے لکھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم دوسروں کو بعد میں فائدہ دے سکتے ہیں شروع کرتے ہیں من الناس ما ناصما و اللہ قبلتِم التی قانو قل قلمشرق المشرق والمغرب یادی من او الاََ صراط مستقیم اب نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا کہو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا اور رسول ہو تم پر بتانے والا اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں بس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے رخ کو اسی کی طرف کریں اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلائل پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہ مانیں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے حق وہ ہے جو تیرا رب کہے بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیں یہ تھا رکو نمبر ایک دوسرے پارے کا اس کا عنوان ہے قبلے کو نہیں رب کے حکم کو دیکھو اس پارے میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ ہجرت کے تقریباً سولہ سترہ مہینے کے بعد مسلمانوں کے سامنے پیش ہوا مکہ کے اندر اللہ کے نفس وسلم جب عبادت کرتے تھے تو آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے جب بیت اللہ کی طرف کیا جاتا تو قدرتی طور پہ ہی رخ اس طرح کا ہو جاتا کہ بیت اللہ کو بھی سامنا ہوتا اور بیت المقدس کو بھی اگر آج بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا چکے ہیں تو وہ تصور میں لائیں تو پہلے مکہ آتا ہے پھر مدینہ آتا ہے اور مدینہ سے آپ آگے اور چلتے جائیں تو ملک شام آ جائے گا تو جب کوئی مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اگلا سٹاپ اس کا پھر شام میں ہوتا ہے تو وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو سوال دل میں تھا کہ اب کس طرف قبلہ کس قبلے کی طرف منہ کیا جائے اگر مکہ کی طرف کرتے تھے تو منہ بالکل پیچھے کی طرف جاتا تھا اور بیت المقدس سام بیک پہ آ جاتا تھا اور اگر بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تو مکہ پیچھے رہ جاتا تھا یعنی بیت اللہ اب دونوں قبلوں میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے ہر دور میں مکہ ہی میں دیکھتے رہے کہ بیت اللہ ہی تھا اور وہی پہلا گھر بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے بھی آپ کا میلان اسی کی طرف تھا لیکن اس کے برعکس بیت المقدس پچھلے تمام انبیاء کا قبلہ بھی رہا وہاں اس طرف لوگوں نے کیا لہٰذا سولہ سترہ مہینے تک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا یہ ایک اصل میں تمہید تھی اس بات کی کہ جو یہاں یہود موجود ہیں وہ اللہ کے نفس وسلم کو اپنا مخالف نہ سمجھیں کیونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا بہت ہی خوبصورت عمل کی بات ہے کہ اگر انسان کہیں نئی جگہ جا کے کام شروع کرتا ہے تو پہلے سے موجود دین کے نام پہ لوگ کام کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ کھلنے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے شروع میں ہی اگر ماحول ایسا بنا لیا جائے کہ جس میں مخالفت برائے مخالفت ہو تو بعض دفعہ پھر لوگ اپنے ذہن بھی بند کر لیتے ہیں اور دل بھی لیکن دل آپ کا خانہ کعبہ کی طرف جھکا تھا کیوں اس کے لیے آپ اپنے دلوں کو پوچھ لیں ہم نے نہ دیکھا نہ سنا لیکن ہر بندہ تڑپتا ہے کہ زندگی میں ایک بار بیت اللہ کو دیکھ لوں بس ایک دفعہ اللہ دکھا دے اور جب ایک دفعہ دیکھ آتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بار اور پھر ہو کے آتے ہیں تو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بار اور اور وہ تڑپ بڑھتی جاتی ہے جس نے نہیں دیکھا وہ کم بے قرار ہوگا جو دیکھ آتا ہے وہ زیادہ بے چین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اس گھر کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ڈال دی تو لہٰذا یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی اس میں مختلف مواقع کے اعتبار سے اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ اب آپ قبلہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر لیں یہ اللہ کے نبی کی خواہش بھی تھی اور حکم بھی یہی تھا بیچ میں سولہ سترہ مہینے ایک ایڈجسٹمنٹ کے ہوئے تھے اب جب یہ معاملہ ہوا تو بہت بڑے پروپیگنڈے کا امکان تھا ریئیکشن شو کریں گے یہود اور وہ ہوا پہلے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو وہ کہتے دیکھا آج انہوں نے ہمارا قبلہ دیکھ مانا ہے کل ہمیں بھی مان لیں گے دیکھنا یہ خود بھی ہمارے ہی دین پہ آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے اب جب کہا ٹھیک ہے ہم نہیں رہتے جب بیت اللہ کی طرف کیا تو باتیں شروع ہو گئے لو جی یہ کیا ہیں کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر وہی بات ہے نا کہ جس کو بات کرنی ہوتی ہے اس نے تو بہانہ ڈھونڈ لینا نا اور کچھ نہیں تو یہی کہ آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہو اعتراض برائے اعتراض کی نفسیات ہوتی ہے لوگوں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ غم نہ کیجیے گا ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے تو اس ساری گفتگو سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا پہلی بات جو ہم نے اس میں سیکھی کہ ہمیشہ جب انسان اپنا راستہ بدلتا ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے ہم ایک زندگی کا خاص ٹھپ گزار رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں میں ہم بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور وہ بھی لیکن جب اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے قبلہ بھی تو اصل میں ایک حکم ہی ہے نا وہ تو ایک مٹی اور چونے کی دیوار ہے ہم تو قبلے کو نہیں پوچھتے ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے پل یاب رب حاصل بیت پل یا بدو رب حاصل بیت بس چاہیے کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی یہ نہیں کہا کہ فل یا بدو حاضل بیت صورت فی قریش میں آپ لوگ دیکھتے ہیں سورہ قریش میں یہ آیت آتی ہے تو لہٰذا اس کے لیے ذہن میں پہلی چیز کیا ہے کہ ریئیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے جو اس میں ہم نے دیکھی کہ قبلے کا تعین تو یونٹی کے لیے ہے انسان کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے ایمان والے کا دل ایک کمپس کی طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سرا بیچ میں ہے تو دوسرا ہے جو اس کے ارد گرد گھومتا ہے چھوٹا دائرہ کھینچ لیں تو بھی وہی نیوکلیس ہے بڑا کھینچے تو وہ بھی یہ اسی طرح ایمان والے کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کی زندگی کے سارے دائرے اپنے رب کے گرد لگتے ہیں ان نہ و نسخی و ومایا و مماتی للہ رب العالمین پھر بندہ مومن صرف موت کی خبر سن کے نہیں کہتا کہ انا للہ و انا لہ ہراچیون ہر لمحے اس کو یہی لگتا ہے کہ انا للہ یا اپنے آپ کا آپ کہیں گے آپ کہیں گے انی للہ میں اللہ کے لیے ہوں کیوں میرا رب مجھے جدھر کہے گا مان جاؤں گا آسمان نے دیکھا زمین نے دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی کیا تھی وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر گئی نماز کے حالت میں لوگوں نے چہرے بدل لیے جو صفیں تھیں وہ ایسی الٹی کہ نمازیں جو جہاں عورتوں کی صفیں تھی وہاں مردوں کی آ گئیں اور جہاں مرد تھے وہاں عورتیں چلی گئیں یہ عام آسان بات نہیں ہے آج کے دور میں اگر ہم اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو کتنی تعویلیں کرتے ہیں کتنی حجتیں کرتے ہیں اور یہ اور وہ اور کیوں اور اس کی حکمت نہیں جن کے دل بند گئے وہ پھر مانتے ہیں مہاجرین کی آزمائش تو ہو چکی تھی ہجرت کروا کے انہوں نے تو ایک حکم پہ لبیک کہا اور اس کے ساتھ ہی گھر بار مال محبتیں چھوڑ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اصل میں یہ انصار کی آزمائش تھی تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ایک دفعہ تو آزمائش ہوگی کیا آپ نے کبھی محسوس کیا آپ کی بھی زندگی کے قبلے جب بدلتے ہیں تو ارد گرد بے چینی ہوتی ہے بعض لوگ قبلہ بدلنا چاہ رہے ہیں اپنا لیکن ڈر رہے ہیں ریئیکشن کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو ان کو کہہ دو کہ یہ دی میں یشاؤ سرات مستقیم جب صبح و شام نمازوں میں اے دن اسرات المستقیم کہتے ہوں تو پھر اگر اللہ راستہ دکھا رہا ہے تو مجھے مان نہیں ہے اسی ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات جو سکھا دی گئی مسلمانوں کو وہ کیا کہ النا کم امتم وسط ہم نے آپ کو امت وسط بنایا وسط کا لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اوسط درمیانی چیز تو امت وسط کیسے ہے مسلمان امت اگر وقت ہوتا تو میں آپ سب سے پوچھتی کیا بتائیے کہ امت وسط کا کانسیپٹ کیا آج ہم مسلمانوں میں ہے تو اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں کہ being a Muslim being a nation Allah سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کام دیا میں نے جہاں بھی یہ بات پوچھی بتائیے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا جب لوگ دنیا کے رنگ میں ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں گھر کر لیں بچوں کو پال لیں کما لیں اور بہت بھی دین کا شوق آتا ہے تو لوگ بہت بڑھ کے یہ کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عبادہ پیدا کیا کہ تم عبادت کرو نا وما خلق الجن ولنس اللہ علیہ لیکن یہ انسانیت کا پرپز ہے امت مسلمہ کا ایک خاص گول ہے اور وہ کیا کہ یہ اللہ اور بعد والی امتوں کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے یہ امت وسط کیسے ہے پہلے دور میں نبی آتے تھے ہر قوم کو اپنا میسیج دے دیتے تھے اللہ کے نب سے وسلم آخری نبی ہیں ہم سب کے پاس پیغام پہنچ گیا اب ہمارے بعد اللہ کے نبی علیہ سلم کی وفات کے بعد والے لوگوں کو پیغام کون دے گا امت مسلمہ دے گی میں اور آپ دوں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کیسے کہ میرے پاس یہ حق پہنچ گیا یہ کتاب ہمیں مل گئی دوسرے محروم ہیں ان کو کیسے دینی ہے ہم پہنچائیں گے ہم وسیلہ بن گئے بیچ میں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ وہی ورثہ کنورٹ کر رہے ہیں جو نبیوں نے دیا اور وہ علم کا ورثہ تھا تو لہٰذا پہلی چیز اس سے ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے رب کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے جہاں تک میرے ذریعے سے پہنچ جائیں جب تک ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہیں سیکیور رہتے ہیں محفوظ ہیں کہہ سکتے ہیں کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کسی ایسے بندے کو دیکھا ہی نہیں کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں لیکن جب ہم ایسی جگہوں پہ آتے ہیں کہ جہاں انٹریکشن بہت ہے نان مسلمز ہیں تو ہم تو بلیسڈ ہیں اس معاملے میں گھر سے باہر قدم نکالیں دس لوگ مل جائیں گے جس کے اور رب کے بیچ میں آپ وسیلہ بن چک سکتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے رشتے کروائے ہوں گے کچھ لوگ رشتہ کرواتے ہیں پھر بہت اچھا نپتا ہے پھر ساری زندگی جب شوہر اور بیوی بیٹھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں ہمارا رشتہ فلا نے کروایا تھا بعض دفعہ آپ کسی کی کا گھر بکوا دیتے ہیں کوئی بزنس ڈیلز کروا دیتے ہیں تھرڈ پارٹی تو آپ لکھ لیں اس کے لیے کہ Muslims are third party between the non Muslims and Allah سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اگر ہمیں مل جائے کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا وہ لوگ جو ہمارے نیبرز میں پچھلے دس سال سے رہ رہے ہوں گے وہ لوگ جن کے ساتھ پچھلے پندرہ سال سے کام کر رہی ہوں کیا میں نے ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں وسیلہ بننے کی کوشش کی کیا اور ذرا اس کو ملا دوں جوڑ لگ جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے دکھا دیتا ہے پھر اسی طرح امت وسط بھی کیا ہے معتدل ہے بیلنسڈ ماڈریٹ ہے افراد اور تفرید سے پاک ہے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے مش یہود نے بہت زیادہ پابندیاں اپنے اوپر لگائی ہوئی تھیں مثلا پیریڈس کے دنوں میں عورت کو اتنا ناپاک سمجھتے کہ اس کو اپنے سے الگ کر دیتے گھر سے ہی بالکل الگ کرتے نصارہ اتنے نفس کے حریث ہو گئے کہ انہوں نے ہر معاملہ کرنا جائز سمجھا اسلام نے کیا کہا اسی بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اینڈ پہ کہ نہیں عورتیں ہیں ٹھیک ہے ان سے الگ رہو لیکن ایک خاص تعلق کھانا پینا بیٹھنا سونا جاگنا جائز ہے تو ہم سب کو دل سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا بیلنس دین دیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بیچ کا دین دیا دوسری چیز جو اس میں ہمارے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے اس کی مصلحت نہ بھی سمجھ آئے تو مان لینا چاہیے یہ جو کیوں کیسے میرے لئے ہم ہوتے تو یہی پوچھ تھے وائے ہاؤ ورڈ آن دیکھیں گے ریسرچ کریں گے کسی عالم سے پوچھیں گے دس سال سے ہم ایک ہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی شرح صدر نہیں ہوتا پھر گیارہویں سال میں پھر کوئی اسکالر آتے ہیں مجھ سے پھر وہی سوال پوچھتے ہیں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دل کے قبلے نہیں بدلے اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کی شان ہی کیا کہتے ہیں کہ سمینا و اطانا پھر ایک اور چیز اس حصے میں جب ہم نے سیکھی وہ نماز کی اہمیت ہے قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نماز کی جگہ لفظ ایمان آیا وما کان اللہ علی ایمان لوگوں کے دل میں سوال اٹھا کہ کچھ لوگ اس قبلے کی تبدیلی سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان کی ان نمازوں کا کیا ہوگا یا ہم نے جو نمازیں پچھلی زندگی میں پڑھی ہیں دوسرے قبلے کی طرف اس کا کیا ہوگا تو کہا غم نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا پھر اسی طرح ایک چیز اس رکو سے جو ہمیں ملتی ہے وہ کہہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے کیونکہ اللہ کے نفس و سلم اوپر دیکھا کرتے تھے قد نرا تقلب وجہ کا فسما آسمان پہ امید ہے معبود ہمیشہ آسمان پہ ہوتے ہیں جہاں شرک پھیلا وہ زمینی معبود ہے آگے جا کے آپ پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو ڈھونڈا تو آسمان پہ ڈھونڈا سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ستارے کو دیکھا زمین پہ دیکھ کے نہیں کہا کہ اچھا یہ پہاڑ بھی رب ہوگا یہ سمندر اتنا بڑا یہ رب ہوگا کیوں کہ معبود تو اوپر ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی اس میں وہ کیا ہے کہ اگر علم آنے کے باوجود ہم نے غیر مسلموں کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ دیکھیں علم آ گیا اگر اب آپ نے ان کی بات مانی تو ان نہ قلت ظلمین ظالمین ظلم نہیں کرنا اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اور اگر اس رکوع میں ہم وہ ایکٹیویٹی کر لیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے دن سے رکھی ہوئی ہے اب یقین کریں کہ میں نے اس پارے کی تیاری میں پورے پارے کو خود پہلے دیکھا ہم لوگ یہ کرتے ہیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو بتا رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے جتنے وصف آتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں پنک کلر میں اس وقت بھی جس قرآن پاک سے میں پڑھ رہی ہوں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو اب اگر وقت اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی سوچا تھا کہ شیئر کروں گی کہ جس میں ہم پنک کرتے ہیں اور اس کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا احساس ہوا کل شدت سے کہ قرآن پاک کا اکثر حصہ جو ہے وہ اللہ کے ناموں سے بھرا ہوا ہے ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں یہدی دی میں یہ شاہ اللہ راہ دکھاتا ہے اللہ ہادی ہے جالنا کو و وسطہ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا پھر قبلہ اللہ نے دیا پھر لروف الرحیم پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وم اللہ بھی غافل نمت عملون کہیں آتا ہے الحق میں رب کا ایسے لگتا ہے جیسے دل بن جاتا ہے تو آپ نے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اب اگلا رقو سننے سے پہلے آپ کو دس سیکنڈ دوں گی کہ دعا مانگے کہ اللہ اس رکوع میں جتنی عمل کی باتیں تھیں مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے ولی کلم وجہتن ہوا مولی ہافست ویرات نمات کو نو یا کم اللہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ پھیرتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور تم جہاں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہے بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی حکمت اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے بس تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا احسان مانو اور میری نہ شکری نہ کرو یہ تھا رکو نمبر دو اس کا عنوان ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ رب کا ایک پیغام ہے آپ اور میرے اور آپ کے نام اس حصے میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ کیا تھی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جس سے اصل دین کی رخ مٹ جائے قبلہ کدھر ہو بعض لوگ ایک لائن کھینچ کے قبلہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر انیس بیس کا فرق پڑ جاتا ہے تو پھر لوگ فتوے دینے لگتے ہیں کہ اس کی نماز ہوئی نہیں میں نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب سی چیز ہے ہم لوگوں کے بیچ میں کہ جب نماز کے قبلے کی بات آتی ہے تو انچوں کے ساتھ ناپتے ہیں لیکن جب خوشیوں کے قبلوں کی بات آتی ہے شادیوں کا قبلہ کیا ہو تو اس وقت کیئر نہیں کرتے یا بعض دفعہ ہم اس طرح کی معاملات کو بھی سامنے نہیں رکھتے کہ جس سے ہماری زندگی مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے آ جائے اب دیکھیے کہ جس طرح نماز پڑھتے وقت قبلہ ضروری ہے کیا زندگی گزارنے کا قبلہ نہیں ہے کہ نہیں کیسے جاگو کیسے سو کیا کھاؤ کیا پیو کیسے بولو کیا پہنو کہاں جاؤ کہاں نہیں جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مکمل دین دے کے بھیجا کہ جس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں کہ بعض دفعہ صحابہ کرام اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں وہ رسول دیا کہ جو ہمیں بیت ال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول دیا جو بیت الخلاء یعنی ریسٹ روم میں جانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے کون سکھاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے دوسرے آپ کو دیکھ کے وہ تنقید نہیں کرتے لیکن جو ماں بچوں کی تن کے اوپر نظر رکھتی ہے سیدھے بیٹھو کھڑے ہو جاؤ ایسے کرو ویسے نہیں کرو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ ماں بچے کو چمکانا چاہتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ڈائریکشنز ہم نے رکھی ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ تمہاری نظر اللہ کے حکم پہ رہے اور تم اس سے اپنے آپ کو دور نہ کرو تو لہٰذا یہاں جس چیز کی دعوت ہے وہ کیا ہے فس طبق الخیات پہلی چیز اس حصے سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ بحثوں میں یا دین کے خلاف خجت باتی میں آگے بڑھنے کی بجائے نیکیوں میں بھاگو فستبق الخیرات خیر کی جمع اور رمضان کے دن تو ایسے دن ہیں کہ واقعی چلنے کو نہیں بھاگنے کو دل جاتا احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیری اقبل اقبل اے خیر کو چہنے والے بھاگ بھاگ جلدی کر جلدی کر کہیں تیرے حصے کی نیکی کوئی اور نہ لے لے آپ دیکھیے کہ جب ہمارے پاس وقت تھوڑا ہو یا کوئی چیز خریدنے گئے اور چیز بہت تھوڑی ہے ایک ایک دن کے لیے سیل اناؤنس ہو گئی آج ٹیکس فری رے ہے اب دیکھیے لوگ کیسے بھاگتے ہیں غالباً چھبیس دسمبر کو سیل لگتی ہے لوگ شاید سہریوں کے لیے اٹھنا پسند نہ کریں اور نمازوں کے لیے فجر کے لیے جانا نہ چاہیں لیکن اندھیرے میں ان کی گاڑیوں کے رخ سٹورز کی طرف ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم انٹر ہو جائیں اور بڑی چیز جو ہے وہ ہم پا لیں کیا لیں گے چند سو کا فائدہ چند ڈالرز بچ جائیں گے ٹھیک ہے بچا لیں لیکن جب نیکیوں کی سیل لگتی ہے وہاں کیوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں وہاں کیوں سوچتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں اچھا سوچیں گے بہت سن کے بھی کہتے ہیں اچھا بھی سوچیں گے اچھا بھی یہ نیکی نہیں یہ بعد میں کر لیں گے فستبق الخیرات صحابہ کرام اس طرح لپکتے تھے نیکیاں کرنے کے لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ بعض دفعہ ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ دیں گے کہ میں یہ کام کروں گا میں یہ کام کروں گا اللہ کے نفس وسلم کی زبان مبارک پہ بھی لفظ آتے تھے اور آپ شروع ہو جاتے تھے اسلام کو مال کی ضرورت پڑتی تو وہ اس نیت سے بھاگتے تھے کہ اچھا پہلے میں نے کرنا ہے پھر ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب صحابہ کرام ایک دوسرے کے گھروں میں صرف اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ یہ نیکی کیا کرتے ہیں ان کا اپنا معاملہ کیا ہے یہ کیوں اللہ کے نبی ان کی تعریف کرتے ہیں تو کیا میری زندگی میں یہ بھاگ ہے سوال لکھیے اپنے لیے میں کہاں بھاگ رہی ہوں صبح سے لے کے شام تک میری گاڑی کہاں بھاگتی ہے میری زندگی کا بیشتر حصہ کن سوچوں میں ایک بھاگ دوڑ ہوتی ہے قدموں سے ہم گاڑیوں کو رن وے پہ بھاگوا رہے ہیں بھاگ رہی ہیں روڈس پہ بھاگ رہی ہیں لیکن ایک بھاگ دوڑ ہوتی ہے دماغ کی ایک دوڑ نہیں لگی ہوئی میں اس سے آگے جاؤں اس سے آگا اس سے بڑا گھر اس سے اچھا گھر اب اس سے اچھی کمیونٹی اب اس سے اچھا گھر اب اس سے اچھی چیز لباس تک میں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم برانڈ نیمز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ یہ میرا نام ہوگا بعض دفعہ ایک ڈیزائن جو بنتا ہے وہ چند سو میں بکتا ہے لیکن وہی ڈیزائن کئی ہزار کا ہو جاتا ہے شرط کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں بنے گا کیوں کہ جب میں پہن کے جاؤں یہ محفل میں تو واہ واہ ہو جائے کہ بھائی کہاں سے آیا کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نمایاں ہونے کا جذبہ رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ کیا چاہتا ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے یہ جذبے آخرت کے لیے ہوں تم بھاگا کرو ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھنا ابھی جو یہاں سے گزرے گا نا وہ شخص جنتی ہے دیکھا تو ایک شخص گزر گئے دو تین بار ایسا ہوا صحابہ کرام کو کھوج لگ گئی آخر ان کا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ان کے گھر چلے گئے ان کے پیچھے چلے گئے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں ان کی نیکیاں راتوں کو ایک دوسرے کی نیکیوں کو دیکھتے تھے کہ آخر یہ کیا کرتے ہیں اور ہم بھی کریں ہم نے کیسے خانوں میں بانٹا ہوا ہے یہ کام یہ شہر کے چند لوگ ہیں دس سال سے اب دیکھ لیجیے ایک شہر میں چار لوگ ہوں گے جو بھاگ بھاگ کے نیکی کر رہے ہیں مسجدیں ہیں تو چند لوگ اس کو رن کر رہے ہیں اگر دینی ادارے ہیں تو چند لوگ ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کوئی لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں تو چند لوگ کر رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں کیا میں پیچھے رہوں گی کیا میں یہاں اگر بھاگتی ہوں تو میں وہاں نہیں بھاگوں گی تو پہلی چیز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے آج کے اس سبق سے یہ سیکھی کہ نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے تیار ہے بھاگنا چاہیں گے کئی اس کے طریقے ملیں گے جب کوشش کریں گے آپ کے قریب نیکیوں کے موقع ہوں گے جس کو آج تک ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں پھر دوسری چیز ہم نے جو اس حصے سے سیکھی وہ کیا تھی کہ جب انسان سہولت ہو یعنی ہمارا دین آسانی کا دین ہے بنیادی طور پہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں قبلے کے تعین کی بھی بات کی کہ کس طرف کس طرح کیا جائے مثلا جیسے اگر آپ اب دیکھیے کہ نماز کا مسئلہ ایک عموماً آ جاتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں سواری پہ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں تو اس کے لیے نفس علیہ سلم کا عمل کیا ہوتا تھا کہ نفل نماز یا سنت جس کو ہم اپنے طور پہ سنت کہتے ہیں ہوتے وہ بھی نفل ہی ہیں تو وہ آپ سواری پہ پڑھ لیتے تھے جیسے آپ بہت لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو میں تو کرتی ہوں الحمدللہ مجھے سب سے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں جب سب گھر سے نکلوں تو وضو میں جاؤں اور گاڑی میں بیٹھ کے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں دل تو یہی چاہتے باہر دیکھتے رہیں لیکن اگر تھوڑا سا انسان وقت بچا کے نفل پڑھے جہاں جہاں سے گاڑی کے ٹائر گزریں گے جتنے حصوں پہ آپ کے سجدوں کے نشان لگیں گے انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے لیکن فرض نماز کا مسئلہ تھوڑا سا فرق ہے ایک ایمان والے کی زندگی میں ایک نماز کی اتنی تو اہمیت ہو کہ جیسے وہ ریسٹ روم میں جانے کے لیے گاڑی روک سکتا ہے جب وہ کافی لینے کے لیے کسی اسٹیشن یعنی کسی اسٹور میں رک سکتا ہے یا اس کی زندگی کی اور ضروریات اس کو رکوا سکتی ہیں تو وہ فرض نماز کے لیے کیوں نہ رکے کیا یہ ناممکن ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گاڑی میں پڑھ لیتے ہیں بعض کہتے ہیں ہم کیا کریں گاڑی روکیے آپ کی گاڑی رکنی چاہیے رب اوپر سے دیکھ کے آپ کو مسکرائے گا دیکھنا یہ بندہ اب نماز کے لیے ہے اس کی اور کوئی طلب نہیں وضو کیجیے چاہیے ہر جگہ ریسٹ روم ہوتے ہیں گھر سے وضو کر کے نکلے کسی بھی میکڈونلڈ کسی بھی گیس اسٹیشن کے پارکنگ لاٹ میں پیچھے گاڑی کے پیچھے نماز پڑھ لیں دل چاہتا ہے تو باہر پڑھ لیں دل چاہتا ہے تو اندر پڑھیں کوئی کچھ نہیں کہے گا واللہ ہی کوئی کچھ نہیں کہتا کسی کو کیئر بھی نہیں لوگ چھوڑی حرکتیں کرتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ان کو شرم نہیں آتی ہمیں شرم کیوں آتی ہے آپ ایئرپورٹس میں ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر نماز کا وقت ہوا ہے اپنے رب کو بتا دیجیے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں اپنی رول کو لگائیے اپنی پریزنٹ لگائیے تو اس کے لیے آپ کو موقع مل جائے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے فرض کھڑے ہو کے پڑھ لیں اس کے لیے قبلے کا تعین کریں پوری کوشش کریں اس کے بعد اگر نہیں بھی پورا صحیح ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے گا لیکن بہرحال یہ ہے کہ کھڑا ہونا جو ہے وہ شرط ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اس حصے سے بہت ہی خوبصورت ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی ایک نعمت کا احساس دلایا اس لفظ کو سن کے آپ کے ذہن میں کیا آیا جب ہم لفظ نعمت سنتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے اچھا کوئی گھر کی بات کوئی گاڑی کوئی اولاد کوئی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے راہبر ایک ایسے رہنما کی کا ذکر کیا کہ جو واقعی ہمارے لیے نعمت ہے اور وہ کیا اللہ کا رسول لقد من اللہ علمین اگلے بارے میں آپ پڑھیں گے فورتھ پارے میں جا کے کہ اللہ یہ کہتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ میں نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا اور حقیقت یہ ہے انسانوں کے گروہ پہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی راستہ دکھانے والا مل جائے اب دیکھیے کہ جب ہم بھٹکتے ہیں اور اتنے میں اگر کوئی ہمیں راستہ بتا دے اور ہمارا وقت بچ جائے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ایک بالکل پرسنل فیلنگ جو میں الحمدللہ آج کل تو اتنی کثرت سے دیکھ رہی ہوں اور اکثر ہی رہتا ہے وہ کیا ہے جی پی ایس سمجھ گئے ہوں گے یعنی آج کل اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے دی ہم سب کو کہ جب ہم گاڑی میں ہوتے ہیں پہلے تو لوگوں سے ڈائریکشن مانگتے تھے اور لیتے تھے اور دیتے تھے لیکن اب جی پی ایس نے یہ سہولت کر دی یقین کریں میں میری تو اتنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور اتنے شارٹ ٹائمز ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اگر یہ جی پی ایس کمپنی بنانے والے مسلمان ہوتے یا اگر واقعی اللہ کرے کہ میری دعاؤں سے یہ مسلمان ہو جائیں میرے دل سے اتنے تشکر کے جذبات تو نکلتے ہیں رب کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ یہ دنیا کے راستے آسان کر رہے ہیں ہمارے تو ان کے آخرت کے راستے آسان کر اور میں کئی دفعہ یہ بات کرتی ہوں اپنے میاں کے ساتھ کہ دیکھیں یہ دنیا کا راستہ ہمیں دکھا رہا ہے نا تو میرا دل کتنا شکر سے بھر رہا ہے تو وہ انسان جو ہمیں آخرت کے راستے دکھائے جو ہمیں جہنم سے بچائے دیکھیے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ کسی نے آپ کے پانچ دس ڈالر سیو نہیں کرائے کہ یہاں سستا نہیں وہاں لے لو وہاں چلتا ہے اس کے بھی ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں ایک مل رہا تھا ایک فری تھا میں نے تمہارے لیے بھی اٹھا لیا کتنا شکر کرتے ہیں دوست کا اچھا تم نے مجھے یاد رکھا لیکن کیا اللہ کے راستے دکھانے والا شخص جو ہماری آخرت بدل دے جو ہماری ترجیحات بدل دیں کیا وہ ایک احسان نہیں ہے کیا ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں ایک ہمیں ایسا کوپن ملتا ہے کیا آپ یہ کوپن یوز کریں ففٹی ڈالر بچا لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک فلائر ملتا ہے کیا آپ دو گھنٹے نکال کے اس جگہ پہ آ جائیے یہاں آپ کو ایک موضوع پہ ٹاک کی جائے گی آپ کو کچھ بتایا جائے گا کون زیادہ ورتھ اٹ ہے ایک ہی وقت ہو اسی وقت میں وہاں سیل لگی ہے اور اسی وقت میں آپ کو درس میں آنا ہے کہاں جاتے ہیں ایک ہاتھ میں شادی کا کارڈ ملتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کسی دین کی جگہ کا کارڈ ملتا ہے کہاں جاتے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے استفت قلبك ہر ایک پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے کیا نہیں دل چاہتا کہ جو لوگ ہماری آخرت کے راستے سنواریں ہم ان کے قدموں کے نیچے اپنی ہاتھ رکھ دیں یہ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں ہر دور میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں وہ زمین کے ستارے ہیں آسمان کے ستارے راستے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین پہ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے تو ہمیشہ اپنے دل میں تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خدا تم مختدین ہمیں خود بھی راہ والا بنا اور دوسروں کو راستے دکھانے والا بنا ایک دعا جو ہر ماں اور ہر باپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی صرف فرقان میں جا کے آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جو دعاؤں کا سلسلہ ہے اس میں آپ کو یاد کرائی جائے گی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃا یون وجال نال المتقین امامہ ہم ہمیشہ اس دعا کے شروع کے حصے پہ غور کرتے ہیں لیکن آخری حصے پہ غور نہیں کرتے کیا کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا وجالنا للمتقین اماما یعنی ہم امام بھی بنے اور کیسے امام کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی متقی ہوں آج تو ہمیں نہیں پتا نا کہ آپ مسجد کے امام ہیں یا آپ خانہ کعبہ کے امام ہیں یا پیچھے کون پڑھ رہا ہے کوئی باطل والے ہیں کون غلط عقائد والے ہیں انسان کیا دعا کرتا ہے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے کہ ہمارے پیچھے والے بھی متقی ہوں تو پھر آپ کتنا تکوانی رکھیں گے کیا ہم اپنے لیے یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت کے سر چشمے بنا ہدایت کے لیے پہلی چیز خود ہدایت لینا ہوتا ہے آپ جب لیتے نہیں تو دیں گے کیسے کیا آج بھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے معاملے کو دیکھیں کہ دنیا سے غفلت سے گزر جائیں کتنی خبریں ملتی ہیں کہ لوگ دنیا سے چلے گئے کل خبر ایک سنی پرسوں سنی نا کہ انیس سالہ بچی کا انتقال ہو گیا نائنٹین ایئرز اولڈ میں سوچ رہی تھی کہ نائنٹین ایئرز کیا اس نے سوچا تھا یہ میرے مرنے کے دن ہے کیا اس کی ماں کو یقین تھا کہ یہ مرے گی کسی کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا آپ کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا ایک فکر دل میں لگا لیجئے کہ اللہ کچھ کروا کے لے کے جانا پستا بالکل خیرات بھاگ جائیں جتنی نیکیاں کر سکے کریں اور پھر فس گرو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا عرشوں سے ایک پیغام آتا ہے ایک مالک کی طرف سے اپنے آج اس حقیر کمزور بندے کو ایک برابری کی بنیاد پہ کھڑا کر دیا وہ مالک جو نہ بھی ہمیں یہ مقام دے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے دیکھو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور ہی میں یہاں بہ کے اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے من کان اللہ کان اللہ لہو آپ اللہ کے بن جائیں اللہ آپ کا بن جائے گا آپ اللہ کے کام کریں اللہ آپ کے کام کرے گا آپ اللہ کا ذکر بلند کریں اللہ آپ کا ذکر خیر بلند کر دے گا یہ ہم برابری پہ آ گئے حالانکہ ہمارا مقام نہیں ہے اپنی زندگی میں اللہ کی یاد اللہ کی محبت اس کے بغیر بات نہیں بنے گی اس کا شکر کرو اور کفر نہ کرو اس کا انکار کرتے ہو اتنے نہ شکرے ہو کبھی اپنے چہرے پہ تو دیکھو اپنے جسم کو دیکھو اپنے گھر کو دیکھو اپنی نعمتوں کو دیکھو آئیں تو کہاں سے آئیں ملی تو کہاں سے ملی دی تو کس نے دیں کیا وہ لے نہیں سکتا ایک لمحے میں چھین لے گا میں ایک ایسے درس میں تھی کہ جہاں پہ یعنی یہ خاتون تھی تو بڑا انیوژل ان کا بیہیویئر تھا بیچ میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن خیر بات میں موقع ملا تو دو لفظوں کی کہانی سنا دیتی ان کی کہ وہ کہنے لگیں کہ میرے میاں ڈاکٹر تھے بہت بڑا ہمارا گھر تھا اور اچانک یعنی میاں کی ڈیتھ ہوئی گھر نیا بنایا اس سے پہلے کہ وہاں اسٹیبلش کرتے اپنے آپ کو سڈنلی ڈیتھ ہوگی میاں کی اب دیکھیے آج ایک عورت ہے اس کے پاس میاں بھی ہے شہر کا معروف شخص ہے دولت بھی ہے بچے بھی ہیں اور برینڈ نیو گھر بنا ہے رش کرے گا نا انسان لیکن کل کے پردے میں کیا چھپا ہے میاں کی ڈیتھ ہوئی اور کہتی ہیں ان کی ڈیتھ ابھی عدت میں تھی ایک مہینہ نہیں گزرا کہ ایک ہیریکین آیا تھا لوزیانہ میں اور وہ پورا گھر ڈوب گیا اس میں صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ وہ عورت کسی دوسری جگہ اپنے بچوں کو لے کے اس وقت جاب کر کے پال رہی ہے کہیں کہ میں آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں کہ اللہ ایک لمحے میں لے سکتا ہے اللہ تک نہ شکریہ نہ کرو اگر ان گھروں اور ان نعمتوں میں پڑھ کے اس کو بھول گئے وہ ایک لمحے میں لے سکتا ہے وہ رونت نہیں برداشت کرتا انسان کی کہ دیا میں نے ہے تم میرے سے دور ہو رہے ہو آپ دیکھیے بچے کو کھلونے ملیں اور پھر بچہ ماں کی نہ سنیں تو غصے میں ماں کھلونے پکڑتی ہے نا اچھا پکڑاؤ ادھر بھاگ جاؤ ادھر سے نہیں دوں گی میں کھانے کے لیے بلا رہی ہوں تم نہیں آ رہے میں تمہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہوں تم نہیں پڑھ رہے میں سونے کے لیے کہتی ہوں تم نہیں سن رہے سو رہے پکڑو چھوڑ دو بھاگ جاؤ اسی طرح اللہ کبھی ہمیں دنیا کے کھلونے دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے لی ہوئی آزمائش کو تو شاید ہم آزمائش سمجھیں لیکن جب نعمت ملتی ہے تو وہ آزمائش ہمیں آزمائش نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنی باتیں اس رکو میں ہم نے پڑھی اس پہ عمل کی توفیق دے ٹین سیکنڈ ہے آپ کے لیے آگے چلتے ہیں رکو نمبر تین پہ ان اللہ اے ایمان والو کس کو کہا ہے اپنے آپ کو حاضر کر کے پوچھیں یہ کس کے نام پکار ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو خبر نہیں اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور احمد ہے اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں پس جو لوگ پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے جاننے والا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم اس کو ان لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور ان پر لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا تو میں معاف کر دوں گا اور میں ہوں ہی معاف کرنے والا مہربان بے شک جن لوگوں نے انکار کیا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لانت ہے اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی وہ الحموں واحد لا الحلہ الرحمن الرحیم اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ تھا رکو نمبر تین اس کا عنوان کیا ہے بے شک اللہ صبر وال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر دیکھا جائے تو دین کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پالے اپنے رب کو پالے اس کی شکر گزاری میں اس کے صبح و شام گزرنے لگیں ایسا ہی بندہ زندگی کی خوشیاں اور لذتیں پاتا ہے دنیا میں رب کی یاد اس کی ملاقات کی خوشی اور آخرت میں جنت کی خوشی یہی ایک پیغام ہے اس رکوع کا زندگی میں دکھ سکھ آئیں گے مشکلات آئیں گی مصائب آئیں گے لیکن خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کی مشکلات اللہ کے راستے کی مشکلات ہوں یہاں ایمان والوں کو صبر اور نماز کی دعوت دی گئی کیونکہ یہی ہیں وہ دو چیزیں جو بڑے بڑے غموں کو آسان کر دیتی ہیں بس دفعہ انسان دنیا داریوں میں پڑ جاتا ہے مال گھر اولاد کاروبار بچے ان چیزوں میں پڑھ کے جب رب سے دور ہٹتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت کچھ ملے گا میں بہت کچھ پانا چاہتا ہوں دیکھنا میرا گھر کمفرٹیبل ہوگا تو میں بہت پر آسائش زندگی گزاروں گا نرم گرم لباس اچھے اچھے کھانے انرجیٹک فوڈ آرگینک فوڈس آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہول فوڈ ہاں لیکن سب کچھ پا کے بھی انسان خوشی نہیں پاتا کبھی آپ نے محسوس کیا وہ لوگ جن کے گھر آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں واہ اتنا کچھ لیکن ان کے چہرے دیکھیں تو آپ کو دکھ کی گہری لائنیں دکھتی ہیں پتہ کیا چلا کہ اصل خوشی کیا ہے جب بندے کو رب کا ساتھ مل جائے اور رب کا ساتھ کن کو ملتا ہے ان اللہ صابرین صبر خوبصورت نعمت ہے اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت صرف خاص لوگوں کو دیتا ہے اور وہ صبر کی نعمت ہے اب دیکھیے کہ صبر ہمارے ہاں عموماً مشکلات کا نام سمجھا جاتا ہے بیماری آ گئی تو صبر کر لو دکھ آ گیا تو صبر کرو حالانکہ یہ سب سے ہلکے درجے کی چیز ہے صبر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں جو کرنے کا حکم دیا ڈوز ہیں جو اس کے اوپر عمل کرنے میں مشکل آتی ہے جو اس پہ صبر مثلاً آج کل آپ دیکھ لیجئے روزہ روزہ رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے نا تھوڑی سی لیکن اس کو اپنی خوشی بنا لو نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے صبر ہے نا یہ سب صبر آپ کو اللہ کا قرب دیتا ہے اسی طرح صبر کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے ڈونٹس پہ رکنا منع ہے کام نہیں کرنا لیکن نفس مچل رہا ہے کرو مثلا غیبت مچل رہی ہے ہونٹوں پہ دل بے چین ہے کرنے کو اپنا آپ ایکسپوز کرنے کو دل چاہ رہے ہیں بڑھا بڑھا کے دوسروں کے آگے جاتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہ کرو تو جو رکنا ہے نا وہ بھی آپ کا صبر ہے اور پھر تیسرا صبر ہوتا ہے جو دکھ اور مصیبتوں پہ جب میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا نا تو مجھے ایسے لگا کہ پورا دین از اکول ٹو صبر مثلا توحید کیا ہے ایک رب پہ صبر کرنا غیروں کو نہیں دیکھو ایک پہ کنات کرو نماز کیا ہے یہاں نماز اور صبر کا رابطہ جوڑ دیا نا عموماً نفس کیا چاہتا ہے کھانا پینا سونا سیکس ٹاکنگ کیا آپ نماز میں کھا سکتے ہیں نہیں سو سکتے ہیں بول سکتے ہیں کچھ سوچ سکتے ہیں کوئی غلط حرکت کر سکتے ہیں تو نماز تو دن میں پانچ بار صبر سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ پانچ بار اپنے سامنے کھڑا کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اس طرح شہادت حق کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے حق کے راستے کی مشکلات آئیں گی تو تم سٹینڈ بائی کھڑے ہو جاؤ بس میرے رب نے کہا تو اب میں کھڑا ہوں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نمازیں پڑھنے والے بھی عملی میدان میں بے صبرے ہو جاتے ہیں صبر پہ لمبے لمبے درس دینے اور لینے والے بھی جب عملی طور پہ کوئی ایک جملہ بولتا ہے نا آپ کی مرضی کے خلاف تو سارا صبر بہ جاتا ہے آپ چیریٹی کا بات ہے زکوٰۃ اگلا رکن ہے نا اسلام کا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر آپ اپنا مال دوسرے کو دینے پہ صبر نہ کر سکیں اپنے مال میں سے کسی کو دے دینا کیا یہ صبر کی بات نہیں تو گویا کہ زکوٰۃ بھی صبر ہو گئی روزہ تو ہے ہی صبر ایک روایت میں تو اس کو شاہ ر صبر بھی کہا گیا حج کیا ہے میرا صبر ہے آپ رشتے جوڑ سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر صبر نہ ہو رشتہ داروں سے تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ آپ کو ستائیں گے وہ آپ کو دکھ دیں گے لیکن آپ جڑتے ہیں کنات صبر ہے استقامت کیا ہے صبر تو اگر صبر آ گیا نا تو آپ کا دین پورا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اور اللہ کا ساتھ ملنا انسان کو بہت کچھ دیتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے رہتے ہیں خواہشات کی قربانیاں آرزوں کی قربانیاں اسٹیٹس کی قربانیاں لیکن کچھ لوگوں کو ایک بڑی قربانی دینے کا موقع ملتا ہے اور وہ کیا ہے ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات شہدا شہادت ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہائے فلاں شہید ہو گیا جان کٹوا دی لیکن یاد رکھیے جان کٹوانے کا موقع آخری موقع ہوتا ہے اس سے پہلے خواہشات کٹتی ہیں اس سے پہلے تمنائیں کٹتی ہیں رب کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی قربانی کا موقع دے دے گا تو ہمارے لیے عمر کی بات کیا ہے اس میں دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے اس کے رکنے میں صبر کرنا ہے نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا ہے صرف یہ نماز نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی بے صبریں ہیں میں سوچتی ہوں کہ جو قوم دن میں پانچ وقت نماز پڑھ لے کیا وہ بے صبری ہو سکتی کیا وہ ریئیکشنری ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی آپ کا صبر کا دامن چھٹنے لگے نا بچوں کے آگے شوہر کے آگے گھر والوں کے آگے فوراً اس آیت کو سوچ لیا کریں ان اللہ ہما صابرین میرا رب میرے ساتھ ہوگا تو مجھے اور کیا چاہیے میں نے سوچا تھا کہ جو بھی آیتیں ان اللہ ہما صابرین یا یحب ال توابین یا کچھ ایسی اس کو آپ گرین کلر سے ہائی لائٹ کریں گے بعد میں یہ بھی ایک آپ کے پاس لسٹ تیار ہو جائے گی پورے قرآن کی کہ کس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی کوشش بھی کریں گے پھر ایک چیز ایک اور چیز جو ہمیں اس میں دکھ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو کیا کہنا انہی انا لہی راجی ہو عموماً یہ جملہ بولا اور سنا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جملہ ادا کرنے والے کو صبر ضرور آ جاتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ لوگ یہ جملہ بھی بولتے ہیں لیکن صبر نہیں آتا کیوں فہم نہیں معلوم نہیں کہتے کیا اس کے لفظوں پہ اگر آپ غور کریں نا انا للہ میں اللہ کی ہوں ہم اللہ کے ہیں پہلی بات تو اپنے آپ کو پوچھیں کیا واقعی ہوں اللہ کی میرا کیا اللہ کا ہے میری آنکھیں میرے کان میرا مال میرا گھر میرا وقت میری صحت میری سکلز کیا اللہ کی ہیں ہی نہیں اگر بندے کو یہ یقین آ نا ہم اللہ کے ہیں تو پھر وہ ان نئی ہی راجعون کہنا مشکل نہیں رہتا اس کے لیے زندگی بھر پریکٹس کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے ایک دفعہ للہیت کا مزہ چکھ لیں دو عالم سے بےگانہ کر دے گی یہ چیز آپ کو کہتے ہیں نا دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ابھی ہم رب کے بنے نہیں ہم نے یہ چیز ٹیسٹ نہیں کی کبھی دفعہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی بڑی اچھی بھی چیز کوئی کھا رہا ہوتا ہے لیکن ہم منہ کو نہیں لگاتے کیوں ہم نے کبھی ٹیسٹ نہیں کی پھر وہ زبردستی ایک ہمارے منہ میں لکما ڈال دیتا ہے اچھا میرے کہنے پہ کھا لو پھر آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ اسی کے ٹیسٹ میں مگن ہو جاتے ہیں جی تو آپ اسی کے ساتھ پھر اپنے آپ کو قریب اور سے اور اور سے اور محسوس کرتے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر ہی کے ذمن میں ایک گھرانے کے صبر کی بات کی اور وہ کون سا گھرانہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا گھرانہ اور ذنا اسماعیل اچھا بلا خوشحال گھرانہ تھا ہنستے بستے تھے ایک دم حکم آ گیا کہ بیوی بچے کو دور چھوڑو اللہ اپنا گھر بنوانا چاہتا تھا اپنا مرکز بنوانا چاہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چھوٹے بچے اور بیوی کو وہاں چھوڑو اس وقت اگر حضرت ابراہیم یہ قربانی نہ دیتے اور بیوی حاجرہ یہ قربانی نہ دیتی اور معصوم اسماعیل بھوکے پیاسے رہ کے قربانی نہ دیتے تو آج یہ بیت اللہ یہاں نہ ہوتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعی ہم زمین کے کچھ ایسے خطوں میں اگر جا بسے کہ جہاں اللہ کا نام نہیں کو لے رہا کوئی اللہ کا کام نہیں کر رہا وہاں پیغام نہیں پہنچ رہا تو قربانی دینے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں برکت ڈالے گا میں اس چیز کو ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ محسوس کرتی ہوں جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو کچھ اسٹیشنس ایسے آتے ہیں بیچ میں کہ وہاں بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہونے کی امید ہوتی ہے بہت مسلم ہیں اور لوگ کہتے ہیں آپ رکھیے اب کریں گے کچھ ایسے اسٹیشنز آتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک سننے والی ہوتی ہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی ایک لسنرز ہیں یا جس نے بھی سنا ہوتا ہے یا آپ کے سننے والوں ملنے والوں میں سے کوئی ہوتی ہیں اچھا وہ دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ وہاں کوئی پروگرام رکھیں لیکن وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں اور وہ پھر بڑے ڈھکے چھپے انداز میں کہتی ہیں کہ اصل میں یہاں لوگ نہیں ہیں اتنے بہت تھوڑے لوگ ہیں تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کیا فرق پڑتا ہے کیا ہم ایسی جگہ پہ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بن سکتے جہاں کچھ بھی نہیں یعنی الحمد للہ ٹریولنگ میں میں بہت سیکھتی ہوں میں نے ایسی ایسی جگہ پہ دیکھا جہاں صرف دو تین گھرانے ہیں کل بھی میں ایک جگہ تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کتنی مسلم فیملی ہیں کہیں کہ پہلے تو صرف ہم ہی تھے اب دو تین اور آ گئے مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں قدم لگوا دی اگر یہاں بات کروا دی تو کیا یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت نہیں بن سکتی کہ ہم اپنے آرام کو تھوڑا سے پیچھے ڈالیں گے نا ہم نے کیا قربانی کی ہمیں تو جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نعمتیں ملتی ہیں وہ تو ان کو تو وہ ملتی بھی نہیں تھی تو لہٰذا ہر ایک اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ میری ذات سے کہیں ایسی جگہ پہ دین کا پودا لگوا دے جہاں آج تک کوئی پودا نہیں لگا مانگیے دعا چلیے آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر چار ان نفی خلکس سواوا تیولر دیوخ تلا فلئی وا ریول فل قلتی تچری فل بحری بھی فناس وما انزل اللہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں جلتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت رکھنا اللہ سے اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زور سارے کا سارا اللہ کا ہے اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے اور ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے اور وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے اس طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ آگ سے نکل نہ سکیں گے یہ تھرکو نمبر چار اس کا عنوان ہے ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں اب دیکھیے کہ پوری کائنات اللہ کی کاریگری ہے ایک کینوس ہے اس پہ مختلف رنگ بکھرے ہوئے ہیں کہیں سبز گھاس ہے تو بیچ میں براؤن ٹہنیاں ہیں درختوں کی اوپر آسمان ہے کہیں سے اورنج کلر کا آپ دیکھیے کہ سورج دکھتا ہے جب آپ باہر رہتے ہیں اور خاص پر ٹریول میں آپ کو کائنات کے بہت سارے رنگ دکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں رب کی پہچان ایک سوچ دی جا رہی ہے ان آیات میں اور وہ کیا ہے کہ جیسے تم قرآن کو پڑھ کے اس کتاب کو پڑھ کے اللہ کا قرب محسوس کرتے ہو اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو اسی طرح اس کائنات کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرو قرآن کیا ہے اللہ کا کال اللہ کا کلام اور کائنات کیا ہے اس کا فعل ہے اس کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہے جتنی محبت قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے اللہ سے محسوس ہوتی ہے اتنی ہی ان چیزوں کو دیکھ کے بھی ہے تو پہلی چیز اس میں عمل کی کیا ہے کہ نیچر کو آبزرو کرنا ہے میں آپ سب کو ایکٹیویٹی دوں گی اور وہ کیا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو شام میں دن میں رات میں یا کبھی بھی ویکینڈ پہ اس نیت سے آسمان کو دیکھیں اس میں اگر آپ پوائنٹس بنا لیں نمبر کتنی چیزوں کو ہے نا آسمان زمین رات دن کشتی پانی بارش چلنے والے پرند جانور ہوائیں ایک ایک چیز کو کم از کم ایک منٹ غور کریں باہر بیٹھ جائیں مثال دوں گے جیسے آپ کا بیک یارڈ ہوگا آپ وہاں بیٹھیں اور بادل اوپر تیر رہے ہوتے ہیں غور سے دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں کون بنا رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں کون ہے ان کو چلانے والا یہ گرتے کیوں نہیں پھر آسمان کو دیکھیں کتنے سالوں سے کھڑا ہے نیلے رنگ کا ہے رنگ نہیں اڑا کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں بارش نہیں برساؤں گا کبھی کہا میں تھک گیا ہوں میں بیٹھنے لگا ہوں زمین کو دیکھیں کیسے بچھی ہوئی ہے کتنے لوگ اس کو رونتے ہیں زمین میں قدموں کے نیچے لیکن بچھی ہوئی ہے کیونکہ رب نے کہہ دیا ہوائیں دیکھیں چل رہی ہیں اب اس کو ذرا اپوزٹ کریں آپ کسی ہلی اسٹیشن پہ چلے گئے پہلے تو وہاں جا کے جو میں سکون محسوس ہوتا ہے اس کو دیکھیں آپ کہیں بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں لوگ ہنگاموں سے دور ہیں تو آپ کو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مسلم ہے تابع ہے پہاڑوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ تو سٹل اسٹینڈ کھڑے ہیں ہوا کو کہا بس تم ہلکی ہلکی چلتی رہو چل رہی پانی سے کہا تم بہتے رہو ہر ایک رب کی مان رہے تو وہاں سکون ہے جب آپ انسانوں میں آتے ہیں لوگوں کے شور اور ہنگامے میں آتے ہیں تو بے سکونی کیوں آتی ہے کہ لوگ رب کی نہیں مانتے رب کی باتیں نہیں مانتے بے سکونی ہوتی ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی ہلی اسٹیشن میں آپ جائیں اور ایک دم آپ کو پتہ چلے کہ وہاں کے پہاڑ جو ہیں وہ چلنے لگے زمین ہلنے لگی ہے آسمان کانپنے لگے کیا وہاں آپ کو چین پڑے گا نہیں پڑے گا نا تو کائنات بول بول کے ایک سبق ہمیں دے رہی ہے کہ جو مجھے رب نے کہا ہے میں کر رہی ہوں تمہیں بھی جو رب نے کہا ہے تم وہ کرو ہم جب وہ کرنے لگتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بے سکون ہو جاتے ہیں بے چین ہونے لگتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے ارج ہے ہمارے اندر ایک کمی ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں کسی سے محبت کریں اللہ نے کیا چاہا تھا کہ اس سے محبت کی جائے دل خالی رکھا کیونکہ اس میں اللہ کی محبت رکھو جب دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے نا تو اس کی جگہ دوسرے آنے لگتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالی گھروں میں جنات آ جاتے ہیں شیاطین آ جاتے ہیں آج سیب ہوتا ہے کہتے ہیں نا لوگ خالی گھر نہیں چھوڑنا چاہیے جب دل کا گھر خالی رہتا ہے نا تو شیطان وہاں آ جاتا ہے دنیا آنے لگتی ہے بیکار چیزیں ٹریش جمع کرنے لگتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اسی کو بنا رہے ہیں اسی کو سنوارے مٹی کی چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ایمان والے کا دل اللہ کی محبت سے شدید ہوتا ہے اپنے دل کا جائزہ لیں کتنی محبت محسوس ہوتی ہے اللہ سے میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہر ایک دعویٰ کرتا ہے نا تو چلیے ابھی اسی دعوے کی دلیل لے لیتے ہیں کسی سے محبت ہوتی ہے دنیا میں تو کیا ہوتا ہے جی آپ بتائیے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وہ چاہے ہم وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس سے محبت ہو جس میں اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ جو اس کو پسند ہے ہمیں پسند آئے اور اس کی ناپسند سے ڈرتے ہیں کہ جو چیز اس کو ناپسند ہے وہ نہ کریں اور اس سے ملاقات کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تنہا ہوں اس کی طرف سے اگر کوئی ہمیں مشکل ملتی ہے یعنی اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو خوشی سے کرتے ہیں کوئی بات نہیں دوستی تو کام آتے ہیں نا چلے اب یہ ساری چیزیں اپنے رب کے ساتھ تعلق پہ دیکھ لیں کیا رب کی مانتے ہیں کیا رب کی ناپسند سے ڈرتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ رب بھی ہم سے محبت کرے کیا تنہائی میں رب کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے کیا نمازوں کے لیے دل مچل رہا ہے جیسے ایک دوست سے ملاقات کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بھی اس طرح دل چاہ رہا ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو دعا مانگتے ہیں ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نفس وسلم نے سکھائی تھی آپ اپنے لفظوں میں اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اللہ انی اسلک کا وحب من و وحب کا احب الیہ من نفسی واہلی و مالی بہت سارے لفظوں میں مختلف آتا ہے کہ مائل بارت اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں آمین تو کہہ دیں اللہ میں ہر اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کا سوال کرتی ہوں میں اللہ میں ان عملوں کی محبت چاہتی ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں یعنی مجھے ان عملوں کے کرنے کی توفیق دے دیں کہ جس سے میں تیرے قریب ہو جاؤں اللہ مجھے تجھ سے محبت ہو جائے اپنے مال سے زیادہ اپنے گھر سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ کچھ تو آمین کہتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چاہتے یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ڈر تو نہیں رہے اللہ کی محبت سبحان اللہ اور اس کو آپ اپنی دعا میں شامل کریں اب میں نے کہی ہے نا اب آپ اپنے دل سے مانگیں یہ دعا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس آگے چلتے ہیں یا ایوہ الناس کلو مما فی الارد حلالا تیجیبا حلالا تیجیبا ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکم ادو مبین اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے حلال اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کچھ نہیں سمجھتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو اللہ نے تم پر حرام کیا صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے وہ نہ خواہش مند ہو نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے ہم کلام ہوگا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا اور بخشش کے بدلے عذاب کا تو کیسی سہار رہ تو کیسی سہار ہے ان کو آگ کی یعنی یہ آگ کو کتنا برداشت کرتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لیں وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں یہ ترکو نمبر پانچ اس کا عنوان ہے اللہ کچھ لوگوں سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اس کو سن کے آپ نے کیا کہا کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا اس پورے رکوع میں حلال اور حرام کی بات ہوئی حلال کیا ہوتا ہے جس کو اللہ حلال قرار دے دے حرام کیا ہے جس کو اللہ حرام قرار دے دے وہ مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا کہ ہمیں کیا چاہیے ہماری ضرورت کیا ہے ساری چیزیں ہم پہ حلال کر دی یہ دنیا بنائی یہ دسترخوان سے جایا اور کہا کلو و شربو جو چاہو کھاؤ صرف چار چیزیں مت نہ کھاؤ ہم جب جنت کا ذکر سنتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ساری جنت حلال کر دی گئی اور کہا سب کچھ کھاؤ لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھاؤ تو ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خوش قسمت تھے صرف ایک چیز منع کی وہ وہ بھی شیطان نے کھلا کھلا دی ورنہ جنت میں رہتے آج ہم بھی جنت میں ہوتے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آج ہمارے ساتھ کیا ہے یہی تو ہے ہم بھی کیا کرتے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے سب کچھ حلال ہے فک کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے حرام کیا ہے جو اللہ نے حرام کیا وہ کیا ہے میتا مردار اور دم خون بیٹھتا ہوا رننگ کیونکہ اس میں گندگی ہے میتا کیوں حرام ہے کیونکہ جب مرتا ہے تو اس کی بیماریاں اس کا گندہ خون جسم میں رہتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ جاتا ہے تیسری چیز لحم الخنزیر پک کا گوشت آج سائنس نے واضح کر دیا کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے اور چوتھی چیز وما اہل بھی لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام اگر لے لیا گیا اب دیکھیے کہ اتنی بڑی کائنات میں سے اگر ان چار چیزوں کو پابندی لگا کے چھوڑ دیا جائے اور باقی کھا لیا جائے تو کیا یہ مشکل ہے لیکن کیوں انسان اسی کے پیچھے پڑتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا میں سوچتی ہوں کہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ کے نہ بھی چھوڑیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نقصانات کو دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں آج یہ آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ مسلم زبیحہ صحت کے لیے اچھا ہے آپ موٹاپا دیکھ لیجئے جو لوگ ایسا گوشت کھاتے ہیں آپ ان کی بیماریاں دیکھیے ان کی سکن ڈیزیزز دیکھیے وہ مالک ہے اس نے پیدا کیا وہ دشمن نہیں ہے اسی نے ان چیزوں کو پیدا کیا اسی نے طریقے بتائے اگر ہم اس کے نہیں مانیں گے تو نقصان اپنا کریں گے اور رہ گئی بات کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا تو اسی کو شرک کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی چند لمسوں لفظوں میں پوچھے کہ شرک کس کو کہتے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ عبودیت کے جذبات کی تسکین اللہ کے سوا کسی اور سے چاہنا ہماری فطرت میں یہ عرض ہے کہ ہم بندے بن کے رہیں چکے ایا کا کنا بدو و ایا کا کنستانی ہم بندے رب کے بن جاتے ہیں تو مواحد ہیں توحید پہ ہیں جب رب کی بجائے کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہی شرک ہے کوئی مال کا بندہ کوئی دنیا کا بندہ کوئی خواہشات کا بندہ کوئی ذائقوں کا بندہ صرف زبان کا چسک ہے نا اس کے لیے رب کو حکم کو پیچھے ڈالتے ہیں تھوڑا مال کم لگتا ہے نا سستا مل جاتا ہے تو نہیں چھٹ پاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے کہہ دیا تھا کہ وزینہ آمنو اشد حب اللہ تو پہلی چیز اس سے ہم نے جو اپنے عمل کی سیکھی وہ کیا ہے کہ حلال اور طیب کھانے کا اہتمام کرنا ہے حلال دو طرح سے ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے یعنی وہ چیز اصلاً بھی حلال ہو مثلاً اس کے انگریڈینٹس حلال ہے اور دوسری حلال کی قسم ہوتی ہے مینز آف گیٹنگ دیٹ یعنی business mean of resource of income وہ حلال ہے مثلاً پانی ہے وہ حلال ہے کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے لیکن اگر اس کو حرام کمائی سے خرید لیا تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں رہتا اسی طرح آپ دیکھیے کہ پک کا گوشت وہ اپنی اصل سے ہی حرام ہے تو ان دونوں سے بچنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری چیز جو عمل کی ہے وہ اس میں کیا ہے کہ شیطان کے خفیہ راستوں پہ نہیں چلنا یہ جو ہے نا ولاۃ طبی خطوات شیطان شیطان کے قدم کون سے ہیں یہ وسپرس ارے کچھ نہیں ہوتا کھا لو چھوڑو کیا فرق پڑتا ہے اتنی ریجیڈیٹی اچھی فلاں بھی تو کھاتا ہے اور دیکھو فلاں بھی تو کہتا ہے دل مان رہا ہوتا ہے اندر کسک لگی ہوئی ہے لیکن اس کا نام لے لیا اس کا یہ ہے وسپر اس پہ کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنی زور سے اعوذ باللہ پڑھو کہ بھاگ جائے چلو بھاگ جاؤ تو میرا ایمان لینے آئے ہو تو میری نمازیں ضائع کراؤ گے تو میری عبادت ضائع کرتے ہو اور شیطان کی وسپر کہیں کیا کریں پھر حلال کے ساتھ تو گزارا نہیں ہوتا پھر کیا کریں اگر یہ بزنس چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے کیا کریں اگر یہ چیز نکال دی تو پھر تو سیل ہی ٹین پرسینٹ رہ جائے گی یہ ہے خطوات شیطان اور خطوات شیطان کیا ہے یہ آج کے دور میں کہاں سچ بولا جاتا ہے آج کے دور میں کہاں گزارا ہوتا ہے اور دیکھو یہ اور وہ یہ آپ کے اور ہمارے اندر کی وسپرز ہیں اس کے اوپر چلنا نہیں بلکہ اوسف اللہ کہنا ہے اگلی چیز اگر آپ نے غور کیا ان آیتوں میں کہ جہاں حلال چھٹتا ہے نا تو وہاں شیطان کا قابو چل جاتا ہے پہلے حلال اور طیب کی بات تھی شیطان کے قدموں سے ہٹنے کی بات تھی اور ساتھ ہی کہہ دیے یا مرکم بسوئی والفخشائی یہ اسٹیپس ہیں دیکھیے ایک راستہ دوسرے راستے کو آسان کرتا ہے آپ ایک حرام کا دروازہ کھول دیتے ہیں نا تو دوسرا اس سے خود بخود آئے گا جہاں ایک خراب چیز ہوگی نا وہاں دوسری بھی ہوگی جہاں شراب ہے اس کے ساتھ جوا ضرور ہوگا جہاں جوا ہے وہاں آپ دیکھیے کہ زنا ضرور ہوگا جہاں زنا ہوگا وہاں قتل و غارت کری بہت ہوگی وہاں لوگوں کے مال زیادہ لٹیں گے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سو اور فخش سٹیپس ہیں اور آخری درجہ کیا آتا ہے ونتقول اللّہ مال تعالم پہلے انسان غلط چیز کھاتا ہے دل میں گلٹ ہوتا ہے لیکن کہتا کہ کیا کریں پھر اب نئے نئے آئیں اور کوئی بزنس نہیں ملتا بس تھوڑے سے اسٹیبلش ہو لیں پھر یہ بزنس چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ہر غلط ڈیل مسلمانوں کو پیش کی جاتی ہے خریدا جاتا ہے ان کے ایمان کو کہ یہ اپنے گھر زیورات بیچ کے آئے ہوئے ہیں یہ ہر قیمت پہ مال کمانا چاہیں گے اور انسان لے لیتا جاب شروع کر دیتا ہے ایسی جگہ پہ چار دن جاب کی دن کی پھر کچھ مہینوں کے بعد آفر آتی ہے اچھا تم یہ اسٹور خریدنا چاہتے ہو چلو ٹھیک ہے تم اب ایک بندہ کل تک وہاں برتن دھوتا تھا اس کو کہہ دے تم اس کا مالک بن جاؤ گے یہ چیز انسان کے منہ میں پانی لاتا ہے چلو انسٹالمنٹ کر لو وہ ان کے پاس آ گیا اب اس میں پڑھے پھر اس کے ساتھ ایک سے دو سے تین اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھتا جاتا ہے ایسے کتنے ہی لوگوں کو میں بھی جانتی ہوں اور آپ میرے سے زیادہ کو جانتے ہوں گے کہ کل تک ایک ہزار ڈالر کماتے تھے اور گھر میں سکون تھا میرے پاس آ کے روتی ہیں خواتین کہتی ہیں کہ کل تک جاب تھی بیٹے کی یا باپ کی یا شوہر کی یا جو بھی کوئی ہوگا اور تھوڑے سے پیسے تھے گھر میں ایک چھوٹ ٹوٹی عام سی گاڑی تھی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے لیکن سکون بہت تھا آج دیکھیے گاڑیاں کھڑی ہیں اور گھر بڑا ہے لیکن سکون نہیں ہے سکون کہاں سے آئے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انسان کو نافرمانیوں میں سکون نہ ملے کیوں کہ شیطان پہلے درجے پہ نافرمانی کراتا ہے پھر دوسرے درجے میں پرسکون کر دیتا ہے بھلوا دیتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے مال جمع ہونے لگتا ہے تو پھر سو اور فوحش کا حکم دیتا ہے لو آخر کماتے ہیں کس لیے پھر ایکسپوجر ہوتا ہے پھر کھلیا بدلنے لگتا ہے پھر لباس بدلنے لگتے ہیں پھر گیٹ اپ چینج ہوتے ہیں اور آخری بات تو کیا کہتا ہے زبان کھلوا دیتا ہے یہ آخری درجہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر غلط بات پہ ہماری زبان کھل جاتی ہے نا ارے کیا ہوتا ہے سب کرتے ہیں یہ وان تقول اللہ ما اللہ تعالیٰ من آج کے دور میں گزارا نہیں یہ ہے یہ جملہ پھر انسان گستاخ ہونے لگتا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے کس کی بات چھوڑ رہا ہوں اب دیکھیے جس مالک کی اتنی ہم خوبیاں پڑھ رہے ہیں جس کی اتنی تعریفیں سن رہے ہیں اس کے حکم کو نہیں مانیں گے تو لہٰذا ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ برائی کے پہلے ہی دروازے کو بند کرنا ہے تاکہ اگلا ہی نہ کھل سکے اگلی چیز اس میں عمل کی کیا ہے کہ بے سوچے سمجھے بڑوں کی تقلید نہیں کرنی بعض لوگ بڑوں کی اور کوئی بات نہیں مانتے لیکن دین کے نام پہ وہ رسم رواج جو بیچارے نہ سمجھی سے کرتے تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے پھر اگلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی شرک سے باز رہنا ہے پھر اگلا حکم جو اس میں عمل کا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے پھر اگلی چیز چار حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر اگلی چیز کیا ہے کہ کل اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آج ہی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ بات کتنی بڑی ہے نا اللہ کہتا ہے میں تم سے نہیں بات کروں گا کوئی وہ لمحہ یاد کیجیے جب شوہر یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا چلو بھاگ جاؤ میرے سے بات نہیں کرنا ماں بچے کو کہہ دے کتنا دل بجھتا ہے حالانکہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری کتنی کو ضروریات ہیں ایک نہیں ہے تو کچھ اور راستے بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی کا رب اس کو کہہ دے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی میں تمہیں بات نہیں کروں گا کرو گناہ جاؤ خاک ڈالو اپنے سر میں تو وہ انسان کا کہاں گزارا ہوگا بڑے دل سے اپنے لیے دعا مانگیے کہ اللہ کل قیامت کے دن بھی تو میرے سے راضی رہنا اور آج دنیا میں بھی تو مجھ سے راضی رہ اپنے لیے دعا مانگیے چلیے آگے چلتے ہیں لئی البر ان انتو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ پورب اور پچھم کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو یتیموں کو اور مختاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں اور گردنے چھڑانے والوں کو اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ معروف کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ ادا کرے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہے اور مہربانی ہے اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف کے مطابق وصیت کر دے اپنے ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے یہ ضروری ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے گا اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو بدل ڈالا یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے البتہ جس کو وصیت کرنے والے کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس نے جانبداری یا حق تلفی کی ہے اور وہ آپس میں صلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ترکو نمبر چھ اس کا عنوان ہے یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے لفظ مشکل لگے تو آسان لکھ لیں یہ سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں نیکی کی بہت وسیع تصویر دکھائی ہمارے یہاں عموماً کچھ ریچولس کو کر لینے کو نیکی کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور عموماً لوگ جس ایک نیکی پہ قائم ہوتے ہیں بس اسی پہ قائم رہتے ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ نیکی صرف چند ریچولز کا ادا کرنا نہیں بلکہ نیکی اسی طرح ہے جیسے ایک درخت گرو کرتا ہے پہلے جڑیں پھر تنا پھر شاخیں پھر پتے پھر پھل اسی لیے ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو نیکی کی ابتدا ہے من آمن باللہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے شوہروں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالانکہ یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا خود کو بھی نیک دیکھنا چاہتے ہیں کیا کریں ڈنڈے سے نماز پڑھوائیں روپ ڈالیں یہ کر لو یہ چھوڑ دو عموماً ہم اسی طرح غلط چیزیں چھڑوانا چاہتے ہیں نا بچوں کے سامنے مائیں مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں اس کو سمجھاؤ یہ نہ پہنا کرے اس کو کوئی ایسے نہ چلے ایسے نہ کھائے تو میں خود حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ ماں کتنی نہ سمجھ ہے کہاں سے حملہ کروا رہی ہیں کوئی درخت کبھی پتوں کے راستے سے نہیں اگتا پہلے ٹہنیاں نہیں اگتی پہلے روٹس آپ اور میں کسی کو بھی اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں نا تو پہلا حملہ پہلا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الاخر ایمان پختہ کر دیں اللہ کی محبت اس کا قرب جواب دہی کا احساس اللہ کے فرشتے ایک ایک بات لکھ رہے ہیں اس کے نبی جو آئے وہ جو چیزیں لے کے آئے وہ ہم سب کے لیے تھیں اس ترتیب سے چلیے دل بدلیے اب دیکھیے کہ کسی کو بھی آپ نے کچھ کہنا ہوتا ہے نا تو پہلے اپنی جگہ بنائے اس کے لیے اگر آپ کی جگہ نہیں ہے نا کسی کے دل میں تو آپ کی بات کی بھی جگہ نہیں ہوگی اسی لیے یہ صبر کا کام ہے وہ تواز صوب الحق کی وتواز صوبے بالصبر موقع مناسب دیکھیے دل نرم کیجیے جگہ نرم کیجیے جب آپ کسی مالی کو دیکھیں کوئی پودا لگانا ہوتا ہے تو پہلے گوڈی کرتا ہے زمین نرم کرتا ہے پھر بیج ڈالتا ہے کسی سخت زمین میں بیج ڈالیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے خوبصورت جملے بڑے بڑے دلائل بڑی اہم باتیں ضائع ہو جاتی ہیں جب ہم لوگوں کے دل نرم کیے بغیر ان کو اس دین کی دعوت دینے لگتے ہیں بس اللہ کی محبت آ گئی اس کی بڑائی آ گئی سب چھٹے گا پھر تو انسان بے چین ہو کے خود پوچھتا ہے کہ بتا میں کیا کروں آپ کو کبھی کسی سے محبت ہو تو آپ کیا پوچھتے ہیں میں آپ کے لیے کچھ کروں how can I help you میں کچھ کرنا چاہتی ہوں بولتے رہتے نا یہ جملے سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو رب سے محبت ہو اور پھر وہ اس کے حکموں کو سن کے بھاگے بد کے آج امت مسلمہ دین سے بدکی ہوئی ہے کیوں اللہ کی قدر نہیں رب کا پیغام تو سنتے ہیں لیکن رب کو نہیں پہچانتے جتنا رب کی صفات پہ غور کریں گے اس کی باتوں پہ غور کریں گے اتنا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت آئے گی بس سے میں اس رکوع کو دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ جو لفظ ہے کہ ظال کا تخفیف من ربی کو جس پہ آپ کو ٹائٹل بھی دیا اس کا عنوان بھی جس پہ آپ کو دیا تو میں نے اس پہ کل بہت غور کیا میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں کرتا ہے نا عموماً آپ کا دکھ درد کون بانٹتا ہے ماں بچی مشکل میں ہے تو ماں اس کے پاس چلی جاتی ہے ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو ماں دوسرے ملکوں سے اٹھ کے آتی ہیں کیوں بچی کو ضرورت ہے اس کے بچوں کو سنبھالنا اس کا کھانا پینا یہ کرنا یہ ماں کی ممتا ہے نا جو ماں کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کہتے ہیں نا لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں کوئی مشکل دین تو نہیں دیا تم کیوں بھاگے رہتے ہو تم کیوں اس دین کو سے دور دور رہتے ہو فطار میں آتا تھرٹیت بارے میں کہ یا یوہل انسان ماں غرہ کبھی رب کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا تو کیوں مجھ سے بچھڑا بچھڑا رہتا ہے تو کیوں اکھڑا اکھڑا رہتا ہے تو کیوں روٹھا روٹھا رہتا ہے تجھے میری ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی تو مجھ سے دامن کیوں بچاتا ہے ایک دفعہ آ کے تو دیکھ میں تیرے لیے کیا نہ کر دوں اب دیکھیے جب ہم رب کے ہیں تو رب رب بھی تو ہمارا ہی ہے نا اگر ہم اللہ کو اپنے شعور کے ساتھ پالیں تو یہ باقی چیزیں تو بہت چھوٹی چھوٹی رہ جائیں گی اور اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے اس کی آسان سی تعریف کیا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کا سمجھے میرے پاس جو ہے یہ میرے رب کا ہے پھر آخرت اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے آج چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھتے رہتے ہیں فلاں ٹیپ لیک کر رہی ہے فلاں جگہ پینٹ اکھڑ گیا فلاں جگہ کیبنٹ کا جو اس کا سمجھیں کہ ہینڈل تھا وہ ٹوٹ گیا یہ کوئی مسئلے ہیں اللہ کہتے ہیں ایک بڑے مسئلے میں اپنے آپ کو الجھا لو تمہارے سب چھوٹے چھوٹے مسئلے میں حل کر دوں گا زندگی گزارنے کے طریقے اتنے پیارے اتنے اچھے احکامات دیے تو لہٰذا اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے عمل کی باتیں یہی لینی ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے آخرت میں عملوں کی بعض پرس کا شعور بیدار کرنا ہے کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا ہے فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہے اللہ کی محبت میں مال کھول دینا ہے یہ بڑی احسان بات ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ہمارے مال کے دروازے کھلتے ہیں دنیا میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے مال لگتا ہے نا ہزاروں کا ایک صوفہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے محبت ہے نا کھانے پہ پہننے پہ گھروں پہ زیورات پہ لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس تمہارے مال کے رخ میری طرف لگ جائیں ایسا نہ ہو کہ میری طرف مال لگاتے ہوئے تم دس دفعہ سوچو اور اپنی طرف لگے تو کہو نہیں اور کماتے کس لیے ہیں تو یہ چیز تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سکھا دی کہ وہ آت المال اللہ خبی پھر اگلا سبق اس سے جو ہم نے دیکھا وہ کیا ہے کہ رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا ہے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق دینے ہیں پھر نمازوں کو قائم کرنا ہے زکوٰۃ دینا ہے عہد پورے کرنے ہیں یہ بھی عہد ہے یعنی یہ بھی عمل کی بات ہے اس میں پھر مشکلات میں صبر کرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے کام کر لو تو پھر ہے یہ ٹائٹل کہ اولائک اللذین صدقو اب سچے ہو کس بات میں سچے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھا تھا نا اب سچے ہو اتنے کام کرنے کے بعد ہم کیسے سچے ہوتے ہیں سوالاک دفعہ پڑھ کے رکھ لو راہداری میں کام آئے گا کوئی مر گیا تو اس کے پیچھے کلمہ پڑھ پڑھ کے بھیجو زندگی کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹائٹل ملتا ہے پھر کچھ اس میں فقی فکی احکامات تھے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی لیکن ایک اور چیز عمل کی اس میں کیا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور کسی کا جان کسی کی جان لینے سے بچنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور وصیت کرنی ہے صحیح طرح سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذرا دیکھیے ان اللہ سمیع اللیم وہ سنتا ہے اور جانتا ہے کیا آپ کو اس چیز کا یقین ہے میرا مالک سنتا ہے میری سن لے گا سمع اللہ لمن حمیدہ ہر نماز میں کہتی ہوں کہ اس کا یقین ہے پھر ان اللہ غفور الرحیم وہ بخشنے والا اور مہربان ہے بڑی محبت سے اپنا کوئی ایسا عمل سامنے لائیے جو صرف اور صرف آپ نے اپنے رب کے لیے کیا تھا تو اس کی صفت سے پکار کے اس سے دعا مانگیے کہ اللہ آپ تو سمیع علیم ہیں آپ کو تو پتہ ہے میں نے وہ نیکی آپ کے لیے کی تھی اس کو قبول کر لیں مانگیے دعا کوئی نہ کوئی نیکی زندگی میں ایسی ضرور کیا کریں کہ جو صرف اور صرف رب کے لیے ہو چلیے ایک اور چھوٹی سی ایکٹیویٹی اپنا کوئی ایسا گناہ یاد کریں جو آپ کو بے چین کر دیتا ہے اور آپ ابھی بھی سندیشے میں ہیں کہ پتہ نہیں میرا وہ معاف ہوا کہ نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ان اللہ غفور الرحیم اس نام سے اللہ کو پکار کے مانگیں کہ اللہ آپ تو بخشنے والے اور مہربان ہیں میرے اس گناہ کو معاف کر دیں مانگیے اپنے لیے دعا اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے ہماری چھوٹی چھوٹی ذرے کے برابر کی نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ پہاڑ بن کے کل پیش کر دے اخلاص دے دے کمی کوتاہیوں کو دور کر دے ہم پہ رحم کر دے ہم سے ایسے فیصلے کروا لے ایسے کام کروا لے کہ جو ہمیں اللہ کے رحم کے مستحق بنا دیں یہاں پہ ہماری بریک کا ٹائم ہے بولیے السلام علیکم السلام علیکم میرا نام شمع ہے اور میں اس محفل میں اس وقت شریک ہوں اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ اس محفل میں شریک ہو سکیں اور اللہ کی اللہ کا ذکر اور اللہ کا اللہ کی پہچان کو پہچان سکیں اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پہ چلنے کی اور اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عفت مقبول صاحبہ کو اس کا اجر خیر دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اتنی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے خوش نصیبی بنایا کہ یہاں آئیں ہم لوگوں کے درمیان اس قدر نیک کام کو یہ پھیلا رہی ہیں اس کے لیے اپنا قیمتی وقت اور اپنی اپنی محنت صرف کرتی ہیں اللہ میں ان کو صحت و تندرستی کا فرمائے آمین جی جی سائرہ آپ آئیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے گھر پہ یہ ہو رہا ہے آج ہماری یہ کلاس <coughs> میمفس سے ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ سائرہ منشی تو یہ آپ اپنی فیلنگ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اللہ السلام علیکم ایکچولی میرے پاس آج بالکل ورڈ بھی نہیں ہے کہ میں کیا بولوں اللہ تعالیٰ تو صبح سے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم نے ہم نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یا اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا اس کو صحیح سمجھ دے دے ہم سب کو ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے آج اور یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسی راستے پہ لگا دے جو تو چاہتا ہے ہمارے سے آج اتنا اچھا لگ رہا ہے بس کب سے روئے جا رہی ہوں صبح سے اٹھی ہوں بس مجھے کیا بولوں مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی ہے بس آپ کوئی بولنا چاہے تو بول دے بس آپ میں سے آ جائے کوئی بھی لسنرز میں سے کوئی آئے میں چاہ رہی تھی کہ پتہ چلے جی سمیرا آپ آئیے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بات آ جائیے آپ مائک لے دیکھ کے ڈر کیوں جاتے ہیں ہاں جی۔ تو چپ کرانے کا ایک ہی طریقہ دے دیں جی السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سمیرا سردار ہے اور بس یہی ہے کہ استاذہ آئیمی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے لائف کلاس لے کے اور اس وقت دل کی دھڑکن جو ہے بہت تیز ہو رہی ہے اور مطلب بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور یہ ہے کہ ہم سب کا آنا جو ہے وہ بھی قبول فرمائے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے ساتھ کلاس لے رہے ہیں اور یہ ہے کہ بس اصل مقصد بس یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں دنیا تو چلتی ہی رہے گی یوں ہی اور بس جانے کا وقت آ جائے گا پھر یہ نہ ہو کہ بس ہم نے کچھ کیا نہیں اور اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو بس اس دن کی فکر ہے اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرنا جی اور کون ہے ادھر بات کرنا چاہتے ہیں جی آپ آئیے شنیلا آئیے گا شنیلا کے گھر پہ تو درس بھی میرا ہے کئی دفعہ پیلٹاک سے ہو چکا ہے اور آج الحمد للہ ہم جہاں سن رہے ہیں سب مل کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شمیلا ہے اور میں استاذہ کی شاکیت رہی ہوں اور بس یہ کہوں گی کہ یہ تو ایک ایسا دریا ہے کہ جس میں انسان جتنا اترتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو اپنی کملمی علمی کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کتنی گزر گئی اور اس کا ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اور پتہ نہیں کتنی باقی ہے اور ایک ایک لمحہ جو زندگی کا جا رہا ہے اس کا کوئی اس کی کوئی تلاف ہی نہیں ہے جتنا ہم اپنی زندگی کو کدھر ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت کو کس بری طرح ضائع کرتے ہیں اور کس چیز کے پیچھے واقعی بھاگ رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرائیورٹیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ کتنے اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ دھوکہ کھا رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے we all need to stand back and take a deep breath and see what Allah سبحانہ تعالیٰ really wants from us and the book is here it is all in all of our homes we just need to open it and connect to it Allah تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے گھروں میں اس اس کو نافذ کرے ہمارے بچوں کو اس کا نام لیوا بنائے کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے بحیثیت ویمن کے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی ہے تاکہ قیامت تک مومنین کا سلسلہ متقین کا سلسلہ جاری رہے تب تک قیامت اللہ تعالیٰ نے روک رکھی ہے جب تک اس دنیا میں نام لیوا موجود ہیں اس کے دین کے تو ہم نے اپنے طور پر اپنے اپنے بچوں کو اس راستے پر لانا ہے سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہماری بحثیت ماؤں کے اپنے آپ کو درست کرنا اور اپنی اولادوں کو ٹھیک کرنا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو تا قیامت چلے گا تو میرے لیے سب سے چونکہ as a as a mother this is the most important task in front of me تو میں نے اس کو چند لمحات دیے ہیں آپ تک پہنچانے میں باقی یہ کہ اللہ میاں ہماری سازہ کو اچھا رکھے اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما جی مائک چھوڑتے ہیں آپ فوزی آپ مائک لے سکتی ہیں پلیز جو بھی شیئر کرنا چاہے کر سکتے ہیں باری باری آپ لوگ خود ہی لیتے جائیے گا اسپیکر hmm? اوپر رکھ دیجیے گا میرے کو صورت میں اسی طرح آج بھی وہی حال تھا کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ کا قرب پا لیا دوبارہ ایک دفعہ پھر سے ایک نئے انداز میں اس کو سمجھا اور بالکل ایسا ماحول بن بن گیا کہ جیسے ہم فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں کہ یہ کیسی زندگی ہے اور ہم نے کیسی زندگی اپنی ویسٹ کر دی ہے اور اب ہمیں کس انداز میں اس کو بدلنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور جب صبر کی بات آئی تو صبر اور تدبر دو چیزیں ساتھ لے کے چلوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں نے نظم لکھی درخت سے متعلق کیونکہ ہم لوگ جب صبر کرتے ہیں نا تو ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی ایک ایک چیز سے صبر کو سیکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تو میں نے صبر سے اس درخت سے بہت زیادہ سیکھا اور ایک ایک چیز سے انشاءاللہ لکھ لکھنا ہے جو جو آپ لوگ سمجھتے ہیں جس جس چیز سے آپ لوگ سیکھتے ہیں اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس دنیا میں تو اس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ استقامت اور صبر کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ درخت توکل اور درگزر کی زندہ مثال ہے یہ درخت کیسے ہی حالات مگر کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر ظلم و ستم کا شکار مگر لاچار ہے یہ طرف بارش برسے یا چلے ہوائیں بھروسہ ہے اللہ پر اور اپنے آپ پر اسی لیے کھڑا ہے یہ طرف بجلی چمکے یا گرے کہیں اسے کسی کی فکر نہیں دل میں دل جمعی ہے مگر زبان پر اقرار نہیں لوگوں کے دلوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی راحت ہے یہ طرف مگر کوئی اس سے جا کر پوچھے کہ اپنے آپ کے لیے کیا ہے یہ طرف استقامت اور صبر کا وہ بولتا ثبوت ہے یہ طرف توکل اور درگزر کی زندہ مثال ہے یہ طرف جزاک ہے اکثر پوائنٹس کہتی ہیں بہت اچھی بولی ہے انہوں نے سمجھے آپ اس کا مفہوم خود درخت دھوپ میں جلتا ہے کیسے کھڑا رہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے پھل دیتا ہے تو اگر ہم نے بھی دوسروں کو پھل دینے ہیں تو ہمیں بھی یعنی کچھ تو جلنا ہی پڑے گا نا کچھ استقامت ہمارے اندر بھی ہے کہیں تو ٹکیں گے ہی نا کہاں تک بھاگیں گے کہاں تک جان چھڑائیں گے ان چیزوں سے الحمد للہ بہت اچھی مشورے میں نے کہی آگے ہوں گے قرآن جو ہے نا دل کھول دیتا ہے بندے کا جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہاں میری آواز آ رہی ہے جی جی, جی، اس آپ کے لیے ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں ہیں بیکاز یہ پہلا رمضان ہے کہ ہم اتنا یعنی ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں بیکاز پہلے ایسا کبھی بھی نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے روزہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے پر اب جو سمجھ کے پڑھنا جو ایک ایک پل ایک ایک پل جا رہا ہے اس میں پتا چلتا ہے نا کہ ہم کتنا ہم نے اتنے سال سے کتنا کھویا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میرے فائدہ سے ملاقات ہوئی پہ ہم لوگ دونوں ایک ہی شہر سے ہیں تو ہم دونوں نے بہت چاہا ہے کیونکہ ہم لوگ تو بہت دور نا میں انڈیا سے ہوں تو ہم نے چاہا ہے کہ یہاں انڈیا سے بھی بہت ساری سسٹر یہ اس طرح سے میرے قرآن میں پارٹ لے اور اسی طرح سے جو ہم جس طرح سے ہم دین میں شامل ہوئے نا اس طرح سے سب لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس طرح سے ہمارے لیے خاص خاص دعا کرنا اس ماہ مقدس کے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تمام تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے تمام سسٹر جو اتنی دین کی خدمت کر رہی ہے اس کو اللہ اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ جی، اس میں دیکھیں کہ ہمارا یہ پورا آپ میں سے کچھ لوگوں کو انفارمیشنس ہیں میں چاہ رہی ہوں جی بیچ کا وقت ہے وہ بھی ضائع نہ ہو تو الحمد للہ آپ دیکھیں کہ ایک پورے مہینے میں ہم رمضان کا پورا ایک کورس کریں گے دوسرا پارا ان شاء اللہ کل تیسرا ہوگا اسی طرح چلتا رہے گا نا اور پھر اس میں ہم ساتھ چھوٹی چھوٹی کچھ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے فلائرز ان کو دے دیجیے ابھی ہم پھر ہاں۔ ابھی دے دیجیے تو اس میں بلکہ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ السلام علیکم اللہ امید کہ میری آواز آ رہی ہوگی الحمد کیسی ہیں آپ آف آل میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ مائک کوئکلی لے لیں ون آفٹر لینے اور پھر آپ کا ہے اپنی شاعری اور آج کے جو سبق کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب استاذہ کہہ رہی تھی بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپنا سبق یاد کرتے تھے گھٹنے میں سناتے تھے اس پہ شاعری کا نیکی یہ نہیں کہ اپنا چہرہ مشرق کے مغرب کی طرف کر دے کچھ ایک ایک بات وہ یاد آ رہی تھی کہ پوچھ رہی تھی کہ جب سے اب تک کا جو سفر ہے جو ہم نے سمجھا سیکھا کتنا امپلیمنٹ یو نو ابھی اور کتنا باقی ہے اسپیشلی ریگارڈنگ صبر یو نو وہ مجھے بہت فیل ہو رہا تھا کہ how much I have to work on it you know یہ مجھے ایک بات شیئر کرنی تھی تو ابھی آپ لوگ کوئکلی مائک لے لیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کچھ اس کی بکس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آج تو ابھی ہم نے دورہ قرآن کیا نا لیکن صبح شاید جو لوگ جلدی آئے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے تجوید ہو رہی تھی تو ایک یہ بک ورک بک ہے دعاؤں کے نام ان قریب بلکہ یہ بھی آیت بھی آنے والی ہے بہت ہی پیاری آیت ہے یہ تو اس میں پورے قرآن پاک کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا کہ ہمارے روم میں اکامڈیشن اب زیادہ ہے انشاءاللہ اب آپ آپ اپنے فرینڈس کو بھی انوائٹ کریے اور کیونکہ اب ہمارا روم میں کیپیسٹی زیادہ ہے انشاءاللہ تو آپ اپنے فیملی فرینڈس کو انوائٹ کریے انشاءاللہ یہی مجھے بتانا تھا جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ اس پورے مہینے کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ترتیب کے ساتھ پوری دعائیں یاد کر لیں ویسے تو کرتے ہی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن جب آپ دعا یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک سہولت ہوگی نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر یہ ایک جنت چاہیے کے نام پہ ورک بک بنی ہے اس کے ساتھ پانچ سیزیز ہے اور مجھے میں اور کافی سوال مجھ سے کیا اور میں تازہ بتاؤں گی ان کا سوال یہ ہے کہ ہاں وہ اس ابھی تو ہو گیا اللہ کرے یہ ہوتا رہے نا اس میں تو چلیے اس کو دیکھ لیں یعنی روزہ کشائی کی دعوتیں اور اس طرح کا کرنے کی جگہ یہ فیلنگ دلوائے نا کہ دیکھو تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا کتنا زیادہ اجر بڑھ گیا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے مطلب دیکھیے کتنا اچھا سوال اس بچے کے ذہن میں آئے نا کہ ہم کھانا ہی کیوں چھوڑتے ہیں تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ رمضان ہی کے لیے ہم ایک یہ بک شروع کرنے لیں ابھی نیکسٹ منڈے سے ان شاء اللہ یہ بک شروع ہوگی سوم رمضان آپ لوگوں کے تو اسٹڈی بیگس میں ہے نا جن کے پاس ادھر ہی رکھی ہوگی کہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پوری روزے کی اسپرچویلٹی ہے اس میں یہ تو لیسٹ تھنگ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑے ہاں، اصل یہ چیز نہیں ہے انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے حلال کو حرام کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ عام دنوں میں جو حرام ہے اس کو بھی چھوڑ دو تو اس کا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل دیا جاتا ہے کھانا پینا چھوڑ کے ہمارے عموماً روزے کا تصور کیا ہے کہ ہم بس اس کے ساتھ یہ معاملہ جوڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا معاملہ ہوا ہے کیا اس کا میں بات کر رہی تھی یعنی کہ کھانا پینا ہے لیکن یہ ایک اصل میں سائن ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ کے لیے باقی چیزیں بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جی، اسٹڈی پیک دکھائیے کن کو دکھا دوں جن لوگوں کو کھول کے دکھا دیں ایک ایک بک تھوڑا سا ریمائنڈر کے لیے میں بریک آپ کا یوز کروں کیونکہ آپ لوگ مائک نہیں جو بھی لے پا رہے دیکھیے کہ جیسے یہ ابھی اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ بات کریں ابھی آج کے نام پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اگلی آیتوں میں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ڈائری بنی ہوئی ہے تو اس میں ہر دن ایک نام جو بھی ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ لوگ اپنی فیلنگ لکھیں گے رات کو جیسے سحری میں آپ لوگ اٹھتے ہیں آئی ڈونٹ نو اسٹوڈنٹس نے کچھ شروع کیا کہ نہیں کیا آپ لوگوں نے اچھا آپ کو تو یہاں لوگ آج بکس ہیں ادھر آپ میں سے جس کو بھی چاہیے کیا فیل ہوا میں نے تو آج رات ایک چیز فیل کی میں نے پوری رات ٹریولنگ میں تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے تھرو آؤٹ دا نائٹ پورا ٹریول کیا ہے تو میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے آج کل ہم نام الرحمن اور الرحیم پہ غور کر رہے ہیں نا تو میں نے بہت ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہی تھی تو ایک چیز جو میں نے محسوس کی پتہ نہیں کیا خیر سفر ہے یا کچھ یعنی مجھے کہیں درد محسوس ہو رہا تھا یعنی ہاتھ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا جیسے لگے کہ جیسے درد ہو رہا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ بلڈ نہیں آ رہا ایسے نا تو مجھے ایک فیلنگ آئی رات کو میں نے کہا کہ درد بھی اللہ کی رحمت ہے اگر درد نہ ہو تو ہم تو مر جائیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے یہ درد جو ہوتے ہیں نا یہ اس چیز کے سمٹمس ہوتے ہیں کہ تم کچھ کر لو علاج کر لو کچھ اندر خرابی ہو رہی ہے تو ہم درد کو برا سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی ایک رحمت ہے ایک نعمت بن جاتی ہے اور جتنا زیادہ کریں گے جی یہ کچھ آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں تو لکھیے میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ الرحمن اور الرحیم کی ایکٹیویٹی اور آپ دیکھیے اتنا قرب محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بالکل آپ کے گھر کی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آپ اس کو محسوس کریں گے اس کے قرب کو تو رات کی دھاکے مر انشاءاللہ پھر ہم ایک اشرہ ذرا گزر جائے تو پھر مڈ نائٹ کا سیشن بھی آپ کے ساتھ شروع کریں گے جس کو آپ دیکھیں پھر یہ دیکھیں یہ جنت چاہیے کہ ایک ایکٹیویٹی بک ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں نیکسٹ منڈے کو دوں گی پانچ لیکچرز ہیں اور اس کی سی پانچ سیریز اور یہ ورک بک ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پہلے آپ خود اس کو کریں گے اور پھر اینڈ پہ انشاءاللہ آپ اسی کی بیس پہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے قریب کے لوگوں کو کورس کروائیں گے یہ دعاؤں کی بک ہے یہ سوم رمضان ہے جس میں رم روز یہ بک جو میں آپ کو ذکر کر رہی تھی بہت ہی پیاری بک ہے انشاءاللہ کمنگ منڈے سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے پھر اسی طرح یہ جو ہے درس و تدریس کے آداب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب بھی میں کہیں بھی جاتی ہوں عام جگہ پہ آپ لوگ تو ماشاء اللہ پہلے سے سمجھدار ہیں لیکن موسٹلی میں کہیں بھی جاتی ہوں تو شروع کا ٹائم بہت ہی ویسٹ ہو جاتا ہے کئی مینرز بتانے میں یہ کیجئے گا فون بند کریں کچھ یعنی علم بہت عام ہے لیکن ادب نہیں ہے تو یہ کتاب ہم انشاءاللہ یہ بھی یہ بھی شروع ہوگی درس و تدریس کے آداب تو اس میں کتابوں کے ساتھ اور کس طریقے سے معاملات ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر بہت پورا فائدہ اٹھانا چاہیں ہم اس کورس سے تو بہت ہی اچھا چانس ہے آپ اس کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کا اللہ کے نام ہے اور اپنے چوبیس گھنٹوں کو تین حصوں میں بانٹ لیں آٹھ گھنٹے آپ گھر کو بچوں کو شوہر کھانا پکانا صفائی کو دے دیں کافی ہے نا آٹھ گھنٹے کام کر لیتی ہیں آپ گھر میں آٹھ بھی نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو زیادہ دینا چاہیے کام ہاں تو سکسٹین آور شروع سے اس دفعہ ہم نے یہ چیز رکھی تھی کہ سکسٹین آور ہم نے اپنے لیے استعمال کرنے ہیں ان سکسٹین میں سے اگر آپ دیکھیں سیون آور سکس آور رات کی نیند لگا لیں ایک گھنٹہ دن میں سو جائیں سات گھنٹے نیند کے نکال دیں پیچھے نو گھنٹے بچ جائیں گے ان نو گھنٹوں کو آپ اگر اویل کریں جیسے بھی آپ دیکھیں نائن سے ٹو یہ ٹوٹل کلاس کا ٹائم ہے جس میں آپ نائن سے ون ہے یہاں آپ ایم والوں کے لیے باقی جگہوں پہ ٹین سے لے کے ٹو ہے تو فور آورز ہے نا جس میں پھر بیس منٹ بریک کے نکلے تو تھری آورس فورٹی منٹ تقریباً بن رہا ہے جس میں آپ ایک پارا کر لیں گے اللہ نے چاہا آج تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم کر پائیں گے بہت ہی تفصیل طلب چیزیں اس میں آگے لیکن بہرحال ہمارا گول ایک ہی پارے کا ہے انشاءاللہ پھر آپ اس دن کی پارے کی دعائیں جو صبح آپ اپنی تجویز ٹیچر کے ساتھ کر رہے تھے یہاں آپ جو لوگ تھے انہوں نے سنا ہوگا وہ دعائیں یاد کر لیں گے پھر آفٹر نون میں ایک سیشن انشاءاللہ منڈے سے ہم لوگ شروع کریں گے کمنگ سے وہ صرف ون اینڈ ہاف آور کا ہوگا جس میں ہم یہ درس و تدریس کے آداب اور ساتھ سے سو میں رمضان بک کریں گے کچھ باتیں رات کی گھڑیوں میں رب سے کریں گے تو پھر بھی مل ملا کے یہ نو گھنٹے نہیں بن رہے باقی وقت آپ تو اپنی نمازوں کا کھانے پینے کا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں ہم سب پہ آپ لبیک پلے کیجئے تاکہ ہم اپنی بات پہ شروع کریں لوگ لبیک سن کے پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایڈمن ریڈی ہیں تو ہینڈ ریس کریں میں مائک چھوڑ رہی ہوں جی جو لوگ روم میں آتے ہیں وہ بتائیں گے کوئی خاص چیز آپ نے فیل کی باقی دنوں سے زیادہ کیا وائس سنتے کرو بلیو روم ہو گیا چلیں بلو یا گرین سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا لیکن یہ ہے کہ آپ ایک روم میں ہی اپنے سب دوستوں کو مل رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ کلر پہ دیکھتے ہیں اوکے الحمد للہ ہوئے اس کو دیکھ کے شکر کیا اب اس نعمت کا کوئی حق ہے اچھا نو ٹیکنیکل پرابلم اسٹوڈینٹ الحمد للہ جی کیا حق ہے اس کا یہ بتائیے کیونکہ آپ لوگ یہاں والے بھی سوچ رہے ہوں گے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں تو اصل میں پہلے جس روم میں ہم کرتے تھے اس کی کیپیسٹی ٹو ہنڈریڈ ففٹی لوگ تھے تو ماشاء اللہ اب یہ کہ رمضان میں کچھ لوگوں کو ہو رہا تھا پھر ہم دوسرا روم کھولتے بھی تھے اس کے باوجود کچھ لوگ اتنے بیچارے نہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ جب کوشش کرتے تھے روم میں آنے کی نہیں ہوتے تھے پھر وہ ہمیں بتاتے تھے ہم انٹر نہیں ہو رہے تو ہم نے سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے رمضان کا مہینہ نا کچھ تھوڑے پیسے لگ جائیں گے زیادہ تو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے تو کل پھر ہم نے اس کی کیپیسٹی ڈبل کروا لی تو الحمد للہ اب فائیو ہنڈریڈ کیپیسٹی ہے لیکن میں تو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں گے رات کو میں نے کہا کہ دیکھیے اسی شرط پہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب پورا ہونا چاہیے اویل ہم منی کیوں ویسٹ کریں نا ایک پینی بھی ہماری کیوں جائے چاہے دعوت سے آئے یا کہیں سے بھی آئے لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو رکھنا ہے تو اب ایک ہی آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے چیز ہے کہ اگر اپنے ساتھ اگر ایک ایک اور لے آئیں جو ابھی تک پیل ٹاک پہ نہیں آتے تو کم از کم یہ احساس نہ ہو کہ ہم جو منی اس پہ لگی ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ بھی کل سے پیل ٹاک پہ سنیں گے ہاں کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کل کے کل سے اگلا پارا جوائن کریں گے آپ کریں گی آپ کریں گی آپ آپ کریں گی ماشاء اللہ گڈ اور جو نہیں کہہ رہے پھر ان سب کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کل شروع کرے اور آپ لوگ ان کی ہیلپ کریں اسمیرا جن لوگوں کو پیل میں پرابلم ہے انشاءاللہ آج ہی کلاس کے بعد تھوڑی دیر رک کے تو انشاءاللہ شروع کریں گے ٹھیک ہے چلے جی آ جائیے واپس بہت ہی خوبصورت آتے ہیں آگے اور وقت بھی تھوڑا ہے چلیے آؤ باللہ من الشیطان الرجیم رکو نمبر سیون یا ایوہ کتب کتب علیکم السیام کما علی من قبلکم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو گنتی کے چند دن پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے پھر پورا کرو روزہ رات تک اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طریقے سے کھا جاؤ حالانکہ تم اس کو جانتے ہو یہ ترکو نمبر سات اس کا عنوان کیا ہے فنی قریب میں قریب ہوں اس میں روزے کی بات ہوئی حقیقت یہ ہے کہ روزہ بیک وقت دو چیزوں کی تربیت کرتا ہے ایک شکر کی اور دوسری تقوی کی کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے عام حالات میں انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن روزے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں لیکن صرف اور صرف اللہ کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے جب انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے کھانے کا چھوڑنا اللہ کا قرب اللہ کا تقویٰ اس کی موجودگی کا احساس پیدا کر دیتی ہے پھر افطاری کے وقت جب پیاسی رگیں تر ہوتی ہیں دودھ ملے شربت سے یا پانی سے یا سوڈے سے تو پھر انسان کہتا ہے ذہب بماؤ وبطلت العروق وصبت تل اور ان شاء اللہ رگیں تر ہو گئیں اور پیاس چلی گئی اور اجر بھی انشاءاللہ ثابت ہو گیا تو ایک شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کھانا پینا ہی کیوں روکا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ کھانا پینا تو ایک سمبل ہے یہ تو آخری چیز ہے جو روزے کی حالت میں چھڑوائی جاتی ہے اصل تو روزہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ ایمان والے کی پوری زندگی ایک روزہ ہے ہر اس چیز کو وہ چھوڑ دے گا جو رب کو ناپسند ہے اور ہر اس چیز کو اپنا لے گا جو رب کو پسند ہے ایک مہینے کا ٹریننگ سیشن ہے قرب پیدا کرتا ہے اللہ کا پھر روزے کے ناطے سے دعا کی بات ہوئی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہاں قریب فعیل کا وزن ہے فائل کے لیے بھی ہوتا ہے مفعول کے لیے بھی ہوتا ہے اللہ قریب ہے لیکن اللہ کی یہ قربت کون سی ہے جسمانی قربت ہے نہیں حلول کے نام پہ تصوف کے نام پہ نہیں بلکہ یہ قربت کیسی ہے کہ تمہیں جانتا ہوں دور رہ کے بھی تم سے غافل نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے تو میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے حواس اگر مجھے نہیں چھو سکتے لیکن میں تو تمہاری ہر حرکت سے آگاہ ہوں لہٰذا تم کیا کرو مجھے پکارو میں کیا کروں گا تمہاری پکار کو سنوں گا اجیب جی بدا وتدا ازادان فلجستی بولی انہی آیتوں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام المجیب ثابت ہوتا ہے ہم آج تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ اللہ دعاؤں کو کیسے سنتا ہے دعا دل کی پکار ہے ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ جذبے ہر وقت مچل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان رب سے کچھ مانگتا ہے آپ کسی سے کب مانگتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگلا آپ کی بات سن رہا ہے پہلی چیز پھر دوسری چیز جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد دے بھی دے گا تیسری چیز آپ سوچتے ہیں کہ یہ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے اگر اس کے برعکس آپ کسی ایسے کو پکارے جو آپ کی سنی نہیں رہا دوسری بات ہے وہ آپ کو دینا نہیں چاہ رہا تیسری بات ہے وہ تو دینا چاہتا ہے لیکن دے نہیں سکتا اتھارٹی نہیں تو کیا اس کو کچھ کہنے کا فائدہ ہوگا اللہ نے یہاں اپنی صفت المجیب ہونا ہمارے سامنے رکھ دی کہ تم مجھے پکارو میرے ساتھ یہ یقین رکھو کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا کیونکہ میرا نام السمیع ہے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا کیونکہ میرا نام مجیب ہے مجھے چپکے سے پکارو مجھے اونچی آواز سے پکارو میں سنوں گا کیونکہ میں قریب ہوں فنی قریب جب انسان اس شعور کے ساتھ رب سے مانگتا ہے تو بعض دفعہ بیچ میں وہ پردے بھی حائل نہیں ہوتے جو لوگ حائل کر دیتے ہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جہاں کچھ مغالطے کیے وہاں اس صفت کے بارے میں بھی مغالطہ ہے اللہ کی بات آتی ہے تو اس کو دنیاوی بادشاہوں پہ قیاس کرتے ہوئے یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ کے پاس جانے کے لیے درباریوں کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو بیچ میں کچھ بزرگوں کے وسیلے دو کسی کے واسطے دو کوئی نبی کا وسیلہ دیتا ہے کوئی کسی اور کا حالانکہ انی قریب اس لفظ نے ان سارے وسیلوں کو توڑ دیا تم اللہ کو دنیا کے بادشاہوں سے متعلق سمجھتے ہو اس کا قرب اس کے بیچ میں دوسرے کو لاتے ہو عام معاملات میں دیکھی کہ تعلقات جہاں قریبی ہوتے ہیں نا تو وہاں ہم بیچ میں کسی کو لانا نہیں چاہتے مثال دوں گی کہ ماں کو بیٹی یا بیٹی کو ماں سے کچھ چاہیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ بیٹی چپکے سے ماں کے کان میں کہہ دے اور ماں خود ہی سمجھ جائے کہ بیٹی مجھ سے مانگنا چاہ رہی ہے زیادہ امید ہے نا محبت ہے نا قرب ہے تعلق ہے لیکن جب بیٹی خود نہ مانگے کسی اور کو ماں کی دوست کو کہہ دے کہ اچھا پلیز میری امی سے کہیں مجھے یہ چیز دے دیں ایک دم ماں کو غیرت آئے گی نا وہ اپنی دوست کے سامنے پہلے تو شرمندہ ہوگی کہ کیا بھلا میں نہیں دیتی جو یہ مجھے مانگتی ہے آپ اس کو بھی چھوڑیے آپ کا بچہ آپ سے پیسہ مانگتا ہے آپ نہ دیں پھر بھی آپ خوش ضرور ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے مجھ سے مانگا اور اگر آپ کے گھر میں آپ کی ہی کوئی دوست ہوں یا آپ کے کوئی دوست ہیں اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے آپ آپ کے دوست سے مانگے انکل پیسے دے دیں آنٹی منی دے دیں کچھ ایک ڈالر دے دیں آپ سچ بتائیے کیا محسوس کرتی ہیں دل کرتا ہے نا کہ اس کو پکڑ کے زور سے ماریں شرمندہ ہوں گے زمین میں دبنے کو دل چاہے گا کہ اس نے تو میری انسلٹ کر دی چلیں یہ تو ایک کیفیت تھی اب اس سے بھی آگے چلے یہ تو دوست سے مانگا نا آپ کے آپ کے دوست سے بیٹے نے مانگا ہو سکتا ہے آپ بعد میں تھوڑے کھسی آنے سے ہو کے نہیں نہیں ایسے ہی مانگ رہے آپ نہیں فکر کرو میں دے دوں گی یہ وہ لیکن شاید آپ سمجھیں لیکن اب آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ کسی ایسے انسان سے مانگے جس کے ساتھ آپ کا شریک ہے کچھ نہ کچھ انبن لگی رہتی ہے وہ آپ کی برائیاں ٹٹولنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کے پتہ چلے کہ آپ کے بچے نے اس کو جا کے کہا کہ پلیز مجھے پیسے دے دو میری ممی مجھے نہیں دیتی تو آپ میرا لے جوتا اتار لیں گے کہ آپ کہیں گے تم نے تو میری ناک کٹا دی وہ تو پہلے اس بات کی ٹو میں ہوں گے کہ میں کچھ میری بات پتہ چلے تو آگے دیں گے تو بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اور رب کے تعلق کو محسوس کیجیے آج کی تنہائیوں میں یعنی آج رات آپ نے تنہائیوں میں جس بات پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی قربت کو محسوس کرنا ہے اللہ کے مجیب ہونے کو کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس ڈائری میں یہ پیج نہ بھی ہو تو آپ نے اپنی یہ فیلنگز ایک الگ پیپر پہ لکھ کے لگانی ہے کیونکہ انشاءاللہ قرآن پاک میں نائنٹی نائن سے زیادہ نیمز پہ بات ہوگی تو قرب محسوس کیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بات اتنی واضح ہو جائے گی کہ جب لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا یقین آ جائے گا اس کے مجیب ہونے کا یقین آ جائے گا شرک کے بڑے بڑے دروازے بند ہو جائیں گے شرک ہوا ہی یہاں سے جب ہم نے دوسروں کو بیچ میں رکھا میرا رب ہے میں مانگ لوں گی اس سے ایمان والے کو اتنا یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں جب مانگوں گی نا تو رب دے دے گا کوئی کہتا ہے آپ کے اس فلاں چیز نہیں ہے تو آپ کہتے نہیں دی نہیں اللہ دیتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اتنی دعائیں کی مت کیجیے ایسا اپنا بھرم رکھیے اپنے اور اس کے بیچ میں کسی دوسرے کو مت لائیے آپ کے لیے بھی مانگا ہی نہیں ورنہ جب یقین سے مانگا اس نے دے دینا جب بندے کو رب پہ اس چیز کا یقین ہوتا ہے نا کہ میرے لیے جب جو چیز بہتر ہوگی میرے مالک نے مجھے دے دینی ہے تو یقین کریں وہ اپنے حالات پہ مطمئن ہو جاتا ہے پرسکون زندگی ہو جاتی ہے جب رب کی دی ہوئی چیزوں پہ ہم راضی ہوتے ہیں تو لہٰذا دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق مانگ کرنا ہے میں چاہوں گی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ چند لمحے کے لیے اللہ کی صفت پہ غور کریں کہ وہ میرے قریب ہے اور قریب رہتے ہوئے اس سے مانگ لیجئے وہ صرف دعائیں نہیں سنتا وہ آپ کی توبہ بھی سنتا ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں تھی لوگ ایک جگہ جمع ہوئے کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے جب وہاں جا کے دعا مانگی لیکن بارش نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آ گئی کہا کہ موسیٰ اس محفل میں ایک شخص ایسا گناہ گار بیٹھا ہے کہ جس کی بری حرکت کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بھرم رکھتا ہے لیکن دعا نہیں قبول کی کیونکہ وہ انصاف بھی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ بھئی یہ وجہ ہے ہم میں سے کوئی ایک شخص کوئی ایسا گناہ کر کے بیٹھا ہے اس کی وجہ سے آج کسی کی نہیں سنی جا رہی اب جس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا بل انسان والا نفسی بصیرا ولا و القاع سورہ قیامت میں آتا ہے کہ انسان تو خود اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے وہ شخص جو گناہ گار تھا نا اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوئی اس نے اپنے آپ پہ تف کیا کہ میں اتنا برا ہوں کہ میری وجہ سے اتنوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے دعا مانگ لی اللہ میرے گناہ معاف کر دے وہ رب سے باتیں کر رہے اور چھم چھم بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ابھی تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی اور اب بارش ہو گئی تو کہا ہاں تمہیں نہیں پتا میرے بندے نے یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پکارا اور میں نے اس کی پکار سن لی ام یجیب جیب المستر اس کا بھرم رکھیے اس سے چپکے میں مانگیے ایک خالہ نام کی عورت تھی جس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے چپ کے چپ کے اپنے رب کو پکارا تھا اللہ کے نبس وسلم سے آ کے شکوہ کیا قدسم اللہ قول للّتی تجا دلوقفی زو جی ہا شوہر کا کوئی جھگڑا پیش کیا اپنے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا تمہاری اس سے طلاق ہو گئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ عورت وہاں سے اٹھی اور مسجد کے کونے میں جا کے جائے نماز پہ بڑھ کے چپ کے چپ کے آہوزاریاں کرنے لگی کری میں پاس بیٹھی تھی میں اس کی پکار نہیں سن سکی ساتھ میں آسمان سے رب نے سن لی اور آیتیں نازل کر دی کہ آج سے ہم زہار کا قانون لا رہے ہیں تو بات کیا ہے جب رب سے قریب ہوں گے نا جب اس سے تعلق جڑے گا تبھی دوسروں سے کمزور ہوں گے شدت سے اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے اپنے آج تدبر کرنا ہے میرا رب قریب میں کسی اور کو کیوں مانگوں ہم بچپن سے اگر بچوں کی یہ تربیت کر دیں نا کہیں چھوٹی سی ایک بچی تھی تو اس کو روتے ہوئے دیکھا میں نے کہا کیا ہوا کہیں کہ پیٹ میں درد تھا اسکول سے روتی ہوئی آئی پھر کیا ہوا ممی کو یاد کر رہی تھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس سے کر رہی تھی تو میں نے کہا بیٹا ممی کو آپ کو کچھ ہوتا ہے تو ممی کو بلاتے ہو ہاں ممی کو پھر ٹیچر کو دس پھر میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے اگر ممی نہ ہو تو پھر کس کو بلاؤ گے کہا ٹیچر کو ٹیچر نہ ہوگی تو بچی تھی نا بہت معصوم سی وہ اپنی باتیں کر رہی پھر میں نے اس کو یہی سبق دیا بیٹا اگر آپ کوئی اور ایسا ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے کون ہے سوچا سم اس کا شعور بیدار ہوا کہیں گے اللہ تعالیٰ تو میں نے کہا پھر بیٹا آپ نے اس کو کیوں نہیں پکارا لیکن پھر یہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی میرا پیٹ تر ٹھیک ہو گیا اتنی وہ معصوم بچی تھی تو میں نے کہا دیکھو ایک چند لمزوں لفظوں میں اس کو توحید سمجھ آ گئی نا کوئی لمبی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی اور وہ مطمئن تھی پھر اپنے بچوں کو یہ سکھائی مت کہیں بچوں سے مجھ سے مانگو میں دوں گی اس سے مانگو وہ قریب ہے اتنا قریب ہے کہ اگر آپ کو اس کی قربت کا احساس ہو گیا نا تو پھر صرف چاہے نماز پہ کھڑے ہو کے اس سے رابطے نہیں ہوں گے چلتے پھرتے آپ کے رب سے معاملات ہوں گے لیکن اس قربت کو کسی ظاہری قربت میں نہیں سمجھنا جیسے انسانوں کی انسانوں سے ہوتی ہے ورنہ ادبی اور گستاخی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام معاملات اور وہ تمام ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے جو ہمیں اللہ کی قربت سے دور کریں ہر ایک کو قریب نہیں کرتا وہ فرعون کے پاس جب جادوگر آئے تھے تو کہا اگر ہم موسا کے مقابلے میں جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا تو کہنے لگا کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے آج بھی دیکھیے جو لوگ ہمارے قریبی ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کتنا معاملہ رکھتے ہیں نا لوگ ہو سیکٹری پرسنل سیکٹری قریب آپ کے ہم راز آپ کے پرسنل لوگ جن سے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں قربت ہمیشہ اچھی لگتی ہے نا شوہر کی قربت اچھی لگتی ہے نا تنہائی میں بیٹھ کے دوست سے بات کرنا اچھا لگتا ہے نا جب آپ کی بات وہ سمجھ سکے بھائی بہن قربت ہوتی تو اچھا لگتا ہے نا اصل اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ہم سب کو وہ اللہ کے ساتھ قربت پیدا کرنے کی ہے انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گی تو پھر یہ روزے بھی قبول ہو جائیں گے روزے کی حالت میں جو قربت محسوس ہوتی ہے اس کا تقاضے یہ ہے کہ چپکے سے اس سے دعائیں مانگ لیں کہ اللہ اس رمضان میں اپنا قرب دے دے اتنا تیرے ساتھ دل جڑ جائے کہ پھر گیارہ مہینے میں خود خوشی سے تیرے پاس آ سکوں مانگی اپنے لیے دعا یسلونا عن انل قل کلیہ مواقع للناس والحج وہ تم سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قتل کرو ان کو اس جگ اور قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں بس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کرو یہی سزا ہے منکروں کی پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ واقعی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں مگر ظالموں پر حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزکاروں کے ساتھ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور کام اچھی طرح کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے روزے یا صدقے یا قربانی کا جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر ہے پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ حج کے ایام میں تین دن کے روزے رکھے اور سات دن کے روزے جب کہ تم گھروں کو لوٹو یہ پورے دس ہوئے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یہ تھا رکو نمبر آٹھ اس کا عنوان ہے جی رکو نمبر آٹھ ہی رکو نمبر آٹھ ہے اس کا عنوان ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے کبھی کبھی اس کے اس روپ کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آ سکیں بنیادی طور میں اس حصے میں حج کے بارے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں چاند کے ناطے سے عربوں کے اندر کچھ وہم پائے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب چاند بڑھتا ہے یعنی شروع سے لے کے چودہ تاریخ تک تو یہ بڑھوتری کے دن ہوتے ہیں چودہ سے لے کے اٹھائیس یا انتیس یا تیس تک گھٹتا ہے تو یہ کمی کے دن ہے شادی کرتے تو شروع کے دنوں میں رکھتے کہتے شادی پھلے گی پھولے گی کوئی سودا کرتے کوئی جانور خریدتے تو ایسے ہی معاملہ کرتے لیکن جو اپن آخری پندرہ دن ہوتے تھے اس میں ایسا نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی توہم پرستی سے منع کیا افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے بیچ میں بھی ایسے کچھ وہم آ چکے کہ چاند کی تیزی اور چاند کی کمی بیشی کو سامنے رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ چاند سورج ستارے یا اللہ کی مخلوق ہیں ان کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی صحت پہ عزت پہ کسی چیز پہ کوئی نقصان نہیں پڑتا چاند کو گرہن لگ جائے یا سورج کو گرہن لگ جائے یہ کسی کے غم میں نہیں کسی کی خوشی میں نہیں تو پہلی چیز اس حصے سے جو ہم نے اپنے عمل کی سیکھی وہ کیا ہے کہ وہم پرستی نہیں کرنی توہمات کا شکار نہیں ہونا سورج چاند کے ساتھ مختلف قسم کے مفروضے قائم نہیں کرنے پھر اگلی چیز اس حصے سے ہم نے سیکھی کہ کاموں کو صحیح ڈھنگ سے کرنا چاہیے الٹی سیدھی رسمیں تھیں جب عمرہ یا حج کی نیت سے گھر سے نکلتے مکہ والے جب مکہ والے حج عمرے کی نیت سے گھر سے نکلتے اور کوئی چیز بھول جاتے یا کسی کام سے واپس آنا پڑتا تو واپس نہیں آتے اس دروازے سے کیا کہتے تھے نہیں گھر سے نکلے تھے عمرے یا حج کی نیت سے اور اس کے بغیر آ جائے حالانکہ دو تین منٹ گزرے جیسے ایسے ہی ہے نا ہم بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے کئی دفعہ چیز یاد آتی ہے پھر لینے آتے ہیں پھر جاتے ہیں اس نیچرل ہوں یہ وہم کرتے تھے بلکہ کیا کرتے پھر ادھر کی بجائے گھر کے پچھواڑے سے جا کے دیواروں سے کود کے آتے بعض کہتے ہیں کہ انہوں ان کا ایک خیال تھا کہ حج کی اور عمرے یعنی احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہیں لگنا کوئی سایہ نہ لگے سایہ نہ ہو تو دروازے کی چوکھٹ سے بھی نہیں گزرتے کہ اس کے سائے میں نہ آ جائے آج بھی لوگ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اسلام نے منع کیا کہ یہ الٹے سیدھے کام نہ کرو ان چیزوں سے تقوی تھوڑی بڑھتا ہے اصل دیکھو کہ حج کی روحانیت کیا ہے کیوں بلایا رب اپنے ادھر مالک تم سے کیا چاہتا ہے وہاں جا کے تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو بازاروں میں جا رہے ہو یا وہاں صرف دوڑ ہی لگا رہے ہو یا وہاں سے تقوی لا رہے ہو تو لہٰذا نیکیوں کی روح جو ہے عبادات کی روح کو مجروح نہیں کرنا اگلی چیز اس حصے سے ہم نے سیکھی کہ زیادتی نہیں کرنا کیا ہم نے کبھی کسی سے زیادتی کی پوچھیے اپنے آپ سے بڑا آسان ہوتا ہے کسی پہ زیادتی کرنا اور خاص طور پہ اس پہ جو ہم سے چھوٹا ہو رتبے میں شان میں معاملات میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری زیادتیوں سے بچنا ہے کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ بنے گا اندھیروں کا باعث ہوگا پھر اگلی چیز اس میں ہم نے یہ سیکھی کہ عزت کے بدلے عزت ہے ہمارے ہاں بعض دفعہ عزت کے خود ساختہ معیار بنا دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص رشتے ہیں بس وہ تو بیچارے دوسروں کی عزت ہی کریں گے مثلا عموماً لڑکے کے ماں باپ ہیں تو ان کی عزت ہے لیکن لڑکی کے ماں باپ کی نہیں ہے لوگ بارات کے ساتھ آئے ہیں تو بڑے باعزت ہیں اور اگر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے تو بے عزت ہیں یہ کوئی مقام نہیں ہے عزتیں برابر کی ہوتی ہیں عزت کرو گے تو عزت مل جائے گی پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں سونپنے کے برابر ہوتا ہے جب انسان دنیا ہی پہ خرچ کرتا رہے اور دین کے اوپر خرچ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا دین کمزور ہوگا نا جب دین کمزور ہوگا تو عمل کمزور ہوگا اور نتیجے میں پھر انسان بے دینی میں پڑ جائے گا اسی طرح اسلام کے دفاع پہ اگر ہم خرچ نہیں کرتے تو دشمن مضبوط ہوں گے اور نتیجے میں پھر مسلمانوں کی گردنیں کٹیں گی تو لہٰذا ہم سب اپنے لیے اس چیز کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل اسلام کے لیے کھول دے اور ہمارے مال اللہ کے راستے میں لگنے والے بن جائیں اور آخری صفت جو اللہ تعالیٰ کی اس میں اس پہ ہم غور کریں گے کہ ان اللہ یحب المحسنین اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے پہلی بات یہ کہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر محسن بننا پڑے گا اور محسن کون ہوتا ہے جو دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دے احسان کرے کام اچھی طرح سے کریں مانگیے دعا کہ اللہ میرا کردار ایسا بنا دے کہ میں دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دوں اور انسان کے کریکٹر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے سے کمزور لوگوں سے معاملہ کرتا ہے میں نے اسی ٹرپ میں کہیں گئی اور ایک کوٹیشن پڑھی لکھی بھی بہت ہی اچھی لگی جس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان کا کریکٹر کیا ہے اس کا وہ روپ جو تنہائی میں وہ پیش کرتا ہے اللہ کے خوف سے لوگوں کے سامنے ہم کتنے ایٹیکیٹڈ ہوتے ہیں کتنے دھریب دھیمے انداز سے بات کرتے ہیں کتنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے لیکن اکیلے میں ہم شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملازموں پہ اپنے کمزوروں پہ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے ان معاملات میں آسانیاں کر دے آخری آیت بیس رکوع کی جو ہے کہ ان اللہ شدید العقاب اس پہ پانچ سیکنڈ تدبر کیجئے کہ اللہ سخت عقاب والا ہے سخت عذاب والا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے دل میں محسوس کرنا ہے اس چیز کو کہ اگر اللہ عذاب دے سکتا ہے تو میں کیوں نہیں میں کیسے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر سکتی ہوں مطلب اگر میں کوئی غلط کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو سزا دے گا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ہی زیادہ بے عملی آنے لگتی ہے تو مانگیے ذرا دعا کہ اللہ کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑنا اور اپنی رحمت کرتے آگے دیکھتے ہیں رکو نمبر نو کو الحج اشخر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا فسوق ولا فی الحج حج کے متعین مہینے ہیں حج کے متعین مہینے ہیں پس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرنی ہے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی اور جھگڑے کی اور نیک کام تم کرو گے اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا اور تم زیادہ راہ لے لو بہترین زاد راہ تقوا کا زاد راہ ہے اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو پھر جب تم پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشرِ حرام کے نزدیک اور اس کو یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں اور اللہ سے معافی مانگو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ پس کوئی آدمی کہتا ہے رب بنا تینا فت دنیا وما لہو مالہو من خلاق اے ہمارے رب ہم کو اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا دنیا حسنتوں و حسنتم حسنتوں وقنازہ بنار اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں پھر جو شخص جلدی کر کے دو دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو خوش لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوروں کو ہلاک کرے حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وقار تو وقار اس کو گناہ پر جما دیتا ہے بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے جی یہ تھا رکو نمبر نو اس کا عنوان ہے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اس رکو میں ہم نے اپنے عمل کی جو چیزیں دیکھیں اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ حج کے دوران جذبات پہ قابو پانا چاہیے حج ایک ٹریننگ ہے جائز تعلقات ناجائز ہو جاتے ہیں تاکہ انسان باقی دنوں میں بھی انہی پابندیوں کو قبول کر سکے دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ دین کے کام کے لیے بھی زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے توکل یہ نہیں کہ انسان تیاری نہ کرے اور اللہ سے مدد کی امید رکھے جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ خود ہی دے دے گا ٹھیک ہے جو آپ کے ہاتھ میں آپ وہ کام شروع کر دیں پھر وسط اللہ تعالیٰ خود بخود دے دے گا بعض لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے مانگتے ہی رہتے ہیں لوگوں کے کپڑے پھاڑتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی نیکی نہیں پھر اگلی چیز ہم نے سیکھا کہ بہترین زیادہ سفر تقوا ہے کس چیز کا زیادہ سفر زندگی گزارنے کا زیادہ سفر کیا ہوتا ہے جو سفر کا کھانا ہوتا ہے راستے میں آپ سنیکس رکھتے ہیں کھانا رکھتے ہیں پانی رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو راستے میں ضرورت پڑتی ہے یہی چیز جہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر زندگی کا سفر سہولت سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تکوا رکھو اگلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ اگر حج کے سفر میں نکلیں نیت غالب وہی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر دنیا کا بھی کوئی فضل تلاش کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں یہ ہے دین کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کا دین کتنا پیارا ہے کہ دین غالب ہو اور دنیا کا فائدہ خود بخود مل جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے دین کی طرف آتا ہے تو دنیا خود بخود اس کی طرف آنے لگتی ہے اگلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا تھوڑی آواز بڑھا سکیں آپ اس کو دیکھ کے بڑھا دیجیے ہاں جی اگلی چیز اس حصے میں جو تھی ہمارے سامنے وہ ایک دعا تھی دوسرے پارے کی یہ پہلی دعا ہے کہ ہم اللہ سے کیسے دعا مانگیں رب بنا تینا فت دنیا حسنتم و فی الاخرتی حسنتم و قنا زا النار یہ دعا شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو نہیں آتی ہوگی لیکن میں چاہوں گی کہ اس پہ بات کریں اور آپ ساتھ ساتھ جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس ناطے سے آپ اس حصے کو ہائی لائٹ کر کے اور آپ کی دعاؤں کی ورک بک میں یہ دعا موجود ہے آپ اس کو لکھیں گے یاد بھی کریں گے لیکن میں اس دعا کے بارے میں چند جملے آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ یہ دعا مانگ کے ہم رب سے مانگتے کیا ہیں پہلے آپ بتائیں کہ کیا یہ آپ دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں نا تو حسنہ کیا ہے اصل میں اس لفظ کا اس دعا کا حسن حسنا ہنسنا وہ نعمت ہے وہ چیز ہے جو رب اپنی رضامندی سے دے حرام سے ملی ہوئی چیز ہنسنا نہیں ہوتی ناراضگیوں سے ملی ہوئی چیز ہنسنا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہنسنا دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ وہ رزق دے جس سے تو راضی ہے وہ رزق دے جس سے ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں وہ رزق دے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں وہ رزق نہ دینا کہ جس سے ہماری دعائیں زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہیں اے اللہ وہ نعمت دینا کہ جس نعمت کو پا کے ہم تیرے اور قریب ہو جائیں آمین کیوں نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں وہ نعمت دے کہ جس کو پا کے ہم تجھے نہ بھولیں اے اللہ ہمیں وہ نعمت دے کہ جس نعمت کو پا کے شکرانے میں ہم تجھے اور وقت دیں اور مال تیری طرف لگائیں ہم اور شکر گزاری سے تیری طرف آئیں اے اللہ ہمیں کوئی ایسی نعمت نہ دینا کہ جس کے بدلے میں ہماری آخرت چلی جائے یا اللہ تو ایسا نہ کرنا کہ ہماری ساری نعمتیں یا ہماری ساری نیکیوں کے بدلے دنیا میں مل جائیں اور آخرت میں کچھ نہ ملے عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک موقع پہ تپتی ہوئی دھوپ تھی پیاسے تھے کہیں بیٹھے تو پانی میں دودھ ملا کے کسی نے جس طرح کچی لسی سی ہوتی ہے وہ دے دی پینے لگے کٹورا منہ کے پاس گیا اور واپس رکھ دیا دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے واپس کیوں رکھ دیا تو کہنے لگے ایک دم یہ خیال آ گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کیا عمر تیری زندگی بھر کی نیکیوں کے بدلے میں میں نے اس تپتی دوپہر میں تجھے ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا میں اس احساس سے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں یہ ہے زاد تقوا اللہ ہمیں یہ تقوا دے تڑپ کے بے چین ہو کے اپنے لیے یہ دعا مانگے اس شعور کے ساتھ اس دعا کو اب تین دفعہ مانگیں گے اپنے دل میں اپنی ہلکی سی زبان کے ساتھ ومنهم ربنا ربنا آتنا آتنا في في الدنيا ومنهم من يقول حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب آمین اللہ تعالی ہم سب سے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں شعور میں رکھتے ہوئے مانگیے اگر کہیں کوئی علائش ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے تو اس سے مانگ لیجئے روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں جو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وہی دے گا نا جو ہنسنا دے سکتا ہے جو غلط طریقے سے دے سکتا ہے وہ ہنسنا سے بھی دے سکتا ہے جی، اس وقت پہ ہر ایک وہ سننے والا جو کسی ایسی چیز کا شکار ہو چکا ہے نہ سمجھی سے یا جانتے بوجھتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تو وہ تڑپ کے دعا مانگے کہ اللہ دینا تو تو نہیں ہے اگر تو حرام سے دے سکتا ہے تو تو حلال سے بھی دے سکتا ہے تو اللہ تو ہمارے روزوں کو اور ہماری افطاریوں اور سحریوں کو ضائع نہ کروانا اور ہمیں حسن حسنا فرما آمین اپنے لیے بھی دعا مانگے اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا مانگے جن کو ناراض نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کے لیے رزق حسنہ دنیا میں بھی رکھ دے اور آخرت کا بھی حسنہ ہمیں مل جائے آگے چلتے ہیں اگلا رکو اس سے آگے رکو میں ایک دو باتیں عمل کی وہ پہلے نوٹ کر لیجیے میں نہیں چاہ رہی کہ آپ کی کوئی چیز چھپ جائے جی اگلی چیز جو ہمارے لیے اس حصے میں عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ دین میں سہولت ہے ایک لگی لپٹی چیز کا نام دین نہیں منا سے جلدی آنے اور واپس جانے میں دونوں سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی اگلی چیز عمل کی کیا ہے کہ جھک قسمیں نہیں کھانی چاہیے اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ گناہوں کو عزت کا مسئلہ نہیں بنانا یہ اہم بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں جب ان کو منع کیا جائے تو آگے سے کہتے ہیں کیا کریں یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے آپ نے تو نہیں کبھی ایسا کہا یہ ایک ایسا کردار ہے جب اس کو منع کیا جاتا ہے یہ کام نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں یہ تو میری عزت کا معاملہ ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے رسم و رواج کے جتنے توق ہم نے اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں وہ عزت کے معاملے بنا کے ڈالے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچی عزت مانگنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت پہ غور کرنا ہے کہ وہ اللہ يحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا کیا میں فساد تو نہیں کرتی کیا میرے تعلقات لوگوں سے بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے سل بنی اسرا ای لقم آتئی نا ہمنا یتم بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے خوش نما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے لوگ ایک امت تھے انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلافات انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے پس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالت حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے نیکی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ ہمیں بھی یہ پوچھنے کی توفیق دے کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مختاجوں کا اور مسافروں کا جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے تم پر لڑائی کا حکم ہوا اور وہ تم پر گراں گزرتا ہے یعنی تمہیں مشکل لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ ترکو نمبر دس اس کا عنوان یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیا اس بات کا یقین ہے جب انسان کو اس چیز کا یقین آتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ تنقید نہیں کرتا وہ الجھتا نہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا تو اس حصے میں بنیادی طور پہ جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہی تھی کہ لوگ ابتدا سے ایک اللہ کے ماننے والے تھے لیکن پھر شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دیں کہ جس کی وجہ سے وہ بکھر گئے اور اس حصے سے ہم نے ایک اور چیز دیکھی اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی خوبصورت ہے مگر کن کے لیے کفار کے لیے ایمان والوں کے لیے یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا اللہ کے نبی وسلم کی ایک روایت اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں واضح کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ آ دنیا سجن المومن وروزت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک باغ ہے ہم جب اپنے ارد گرد لوگوں کو دنیا پھیلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم بھی پاؤں اٹھا اٹھا کے ان کے برابر ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایک اور جہان آباد ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری منتظر ہیں تو حصہ اس میں اس حصے سے سیکھنے کی باتوں میں یہی ہے کہ دنیا ضرورت ہے منزل نہیں تمنا نہیں مل جائے تو لے لے نہ ملے تو راضی رہیے اس رب کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ چیز جو ہے دے دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کروا لے دوسری چیز اس سے ہم نے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ ایمان کے راستے میں اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے دین کے کسی حکم پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگ ہمیں اسٹپیڈ اور بے وقوف کہیں تو اس پہ خوشی محسوس کرنی ہے کیونکہ یہ دین کی شان ہے اگلی چیز اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا یہ جی، آزمائشیں اگر اپنی خوشی سے دین کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں ہم لے لیں گے تو انشاءاللہ مشکلات اور مصائب سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا اگلی چیز اس میں ہم نے اپنے لیے سیکھی وہ کیا ہے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے